www.attableek.com The Reviver of Iman والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضي عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمزالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدين الآمرين بالمعروف میرے محترم دوست اور بزرگوں انسانوں کی زندگیوں کا بنانا اور بگاڑنا یہ براہ راست اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اللہ راضی ہوتے ہیں زندگیاں بنا دیتے ہیں اللہ ناراض ہوتے ہیں زندگیاں بگاڑ دیتے ہیں دکھائی دیتا ہے دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں سے زندگیوں کا بننا اور بگڑنا لیکن اس کے پیچھے جو طاقت کام کر رہی ہے وہ اللہ کی طاقت ہے اس کی قدرت ہے اس کا ارادہ ہے اس سے زندگیاں بنتی بھی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں میرے محترم دوستوں اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو اندھا دن بناتے بھی نہیں اور اندھا دن بگاڑتی بھی نہیں بلکہ زندگیوں کے بنانے اور بگاڑنے کا ان کا ضابطہ ہے اور سب سے بڑا ضابطہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی قدرت اللہ کے خزانے اللہ کی ذات اللہ کی صفات کو اگر مانے اور اس کی بات کو اگر مانے تو وہ نبیوں کو بھی مانے گا آسمانی کتابوں کو بھی مانے گا فرشتوں کو بھی مانے گا آخرت کو بھی مانے گا تقدیر کو بھی مانے گا بھلے عمل سے کامیابی کا ملنا برے عمل سے ناکامی کا ملنا یہ ساری باتیں مانے گا تو پھر یہ آدمی کی زندگی اچھی ہوگی اعمال اچھے ہوں گے اخلاق اچھے ہوں گے عبادت اس کی اچھی ہوگی اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ صحیح ہوگا اور بندوں کے ساتھ کا اس کا تعلق بھی صحیح ہوگا دو ہی تعلق ہوتے ہیں ایک اللہ کے ساتھ کا تعلق ٹھیک ہو جائے اور ایک مخلوقات کے ساتھ کا تعلق ٹھیک ہو جائے جب یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جب ارادہ کر دیتے ہیں اس انسان کی زندگی کے بنانے کا تو وہ ایسے قدرت والے ہیں کہ جہاں یہ انسان ہو وہیں اس کی زندگی بناتے ہیں دنیا میں بھی بناتے ہیں چاہے کچے مکان میں ہو یا پکے مکان میں ہو مالدار ہو یا غریب ہو کالا ہو یا گورا چھوٹا ہو یا بڑا چھوٹی ڈگری ہو یا بڑی ڈگری حال میں اس کی زندگی اللہ بناتے ہیں دنیا کے اندر بھی قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جنت میں لے جا کر اللہ اس کی زندگی اپنی قدرت سے بناتے ہیں تو راستے دو ہو گئے ایک تو قدرت کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنا اور ایک چیزوں کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنا چیزوں کو رکھ کر جو آدمی زندگی بسر کرے گا تو اعمال کو خراب کرے گا تو خدا کی قدرت اس کے خلاف ہو جائے گی تو اس کی زندگی اجڑ جائے گی انجام میں چاہے وقتی طور پر اسے اپنی زندگی بنتی دکھائی دے لیکن آخری انجام میں اس کی زندگی اجڑ جائے گی اور اگر آدمی کے ذہن میں اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہو تو ہر وقت میں یہ سوچتا رہے گا کہ کہیں خدائی قدرت میرے خلاف نہ ہو جائے اس لیے اگر وہ خدائی قدرت خلاف ہوئی تو پھر دنیا کی بڑے ہی بڑی طاقت خدائی پکڑ سے مجھے بچا نہیں سکے گی لیکن ایک بات کا مغالتا عام انسانوں کو لگتا ہے جب ان کی زندگی غلط ہوتی ہے اور وہ سیدھی کاروبار کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں دھوکا دیتے ہیں غبن کرتے ہیں خیانت کرتے ہیں رشوت لیتے ہیں خراب کام کرتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک دم سے پکڑ نہیں کرتے قارون فرون حامان کی پکڑ بھی اللہ نے ایک دم سے نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیا کرتے ہیں اب یہ ڈھیل کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں آدمی غافل بنتا ہے وہ سمجھتا ہے ہی میری زندگی چلتی رہے گی اور بنتی رہے گی اور نبیوں نے یہ بات آ کر بتائی کہ یہ اس وقت میں جو تمہاری زندگی بنتی تمہیں دکھائی دے رہی ہے یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے بھیل ہے انجام اس کا بہت برا آئے گا اللہ جب تمہیں پکڑیں گے تو اللہ کی پکڑ سے پھر نہ تمہارا ملک بچا سکے گا نہ مال بچا سکے گا اور نہ دنیا کی کوئی طاقت بچا سکے گی یہ بات نبیوں نے ہر زمانے میں کہی اور پچھلے زمانے کا حوالہ دیا ہر نبی نے پچھلے زمانے کا حوالہ دیا حضرت علیہ السلام نے جب دعوت دی اور فرعون کا درباری خاموشی کے ساتھ ایمان والا بنا اور جب فرعون نے حضرت علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کیا تو بڑے دربار میں جس میں فرعون بیٹھا ہوا ہے اپنی جاہو جلالی کے ساتھ وہ خفیہ ایمان والا کھڑا ہوا اور اس نے بھرے مجمے کے اندر فرعون کے سامنے ایمان یقین کی زوردار تقریر کی اور دعوت دی پورے مجمے کو اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جیسے پچھلی قوموں پر جو بات ہوئی وہ تم لوگوں پر کہیں نہ ہو جائے تذکوری نہ ماں القم ایسے جو وہ امری اللہ ان اللہ بصیر امر عباد جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ تمہیں یاد آئے گی معاملہ خدا کے سبر کر رہا ہوں اور اللہ اپنے بندوں کو خوب سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے بھرے مجمے میں اچھی طرح تقریر کر کے تقریباً وہ دو روپی بنتے ہیں دو روپی سے کچھ کم بنتا ہے اور فرعون کے دربار میں ہو رہا ہے دعوت کا بیان اور ایمان کا بیان اور اس نے جم کر بات کہی تو پچھلی قوموں کے اس نے حوالے دیے ہر نبی اور ہر نبی کا ماننے والا جب بات کرتا تھا دین کی تو پچھلی قوموں کے حوالے دیتا تھا پچھلے لوگ جو ہیں ان کی ان کا نتیجہ سب کے سامنے آ چکا موجودہ زمانے کے لوگوں کو سامنے رکھ کر اگر زندگی کی ترتیب قائم کریں گے تو بہت غلطی ہوگی کیونکہ موجودہ زمانے کے لوگوں کا انجام ہمارے سامنے نہیں جو لوگ پیچھے گزر گئے ان کا انجام ہمارے سامنے ہے نبیوں کی بات مان کر اپنے اعمال کو ٹھیک کیا ان کی زندگی کیسے بنی اور جنہوں نے نہیں مانا ان کی کیسے بگڑی ساڑھے نو سو سال تک یو علیہ السلام سمجھا دے رہے کہ خدا کی طاقت کو تسلیم کرو خدا کی قدرت کو مانو خدا کے خزانوں کو مانو کرتا دھرتا اللہ کی ذات ہے تمہارے سامنے پھیلی ہوئی چیزیں کچھ کام نہیں دے گی اگر اللہ کا ارادہ اور اللہ کی قدرت تمہارے خلاف ہو گئی لیکن انہوں نے نہیں مانا ایک نسل گئی دوسری آئی دوسری گئی تیسری آئی اور سب یہ کہتے رہے کہ بڑے میں آپ بات تو کر رہے ہو ہوتا ہوا تو وہ کچھ ہے نہیں موت تو وقت پر ہر ایک کے آتی ہے زندگی تو بڑی مزے میں گزرتی ہے اللہ نے دی تو ساڑھے نو سو سال کی دی اور اس کے بعد پھر اللہ نے پکڑ کا ارادہ کیا پکڑ کا ارادہ کرنے میں جب اللہ پکڑ کا ارادہ کرتے ہیں تو میری بات یاد رکھنا دنیا کی ساری مخلوقات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے جو انسی مخلوق کو سبب بنائے پکڑ کا اور کی مخلوق کو سبب بنائے مدد کا ہر ایک کے ساتھ مدد کا معاملہ بھی جدا جدا خدا کا ہوتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ پکڑ کا معاملہ بھی خدا کا جدا جدا ہوتا ہے آدمی صحیح چلتا ہے اللہ کی طرف چلتا ہے دین پر چلتا ہے تو شروع میں اللہ تعالیٰ اسے مجاہدے میں ڈالتے ہیں مجاہدے کا زمانہ جب گزرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے جو آدمی غلط چلتا ہے تو اللہ اسے ڈھیل دیتے ہیں اور جب پکڑ آتی ہے تو پھر اس سے کوئی بچا نہیں سکتا ساڑھے نو سو سال کی ڈھیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کو خبر دی پانی دی لہذا تم کشتی بناؤ نو علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی قوم نے سب نے مذاق اڑایا تبلیغ کرتے کرتے بڑھئی کا کام آپ کب سے کرنے لگے بہت مذاق اڑایا علیہ السلام کا مذاق اڑا لو آج تم ہمارا تو کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے یہ بات ہو گئی اب انہوں نے بھی یہ سوچا کہ اگر پانی آ گیا تو ان کے پاس تو ایک کشتی ہے ہمارے پاس تو سینکڑوں کشتیاں ہیں چنانچہ جب پانی آیا تو وہ عذاب بن کر آیا کیونکہ پانی کبھی تو رحمت بن کر آتا ہے اور کبھی پکڑ بن کر آتا ہے کبھی مدد بن کر آتا ہے ایسے ہی ہوا کبھی مدد بن کر آتی ہے کبھی پکڑ بن کر آتی ہے ہر چیز کو اللہ مدد بھی بنا سکتے ہیں پکڑ بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر پانی ان کی تو پکڑ بن کر آیا انہوں نے حضرت نی علیہ السلام نے اپنے ماننے والے جو اللہ کے ماننے والے تھے اور جنہوں نے اللہ کی طاقت کو تسلیم کیا تھا ان اسی آدمیوں کو کشتی کے اندر بچھا دیا اس میں تین بیٹے بھی تھے جو فرما بردار تھے جو باپ کی صحبت میں تھے باپ نبی تھے بیٹے جو تھے وہ بھی بھلے ایمان والے بنے ایک بیٹا ماں کی صحبت میں رہا ماں بگڑی ہوئی تھی تو ماں کی صحبت میں رہا ہوا بیٹا وہ بھی بگڑ گیا اور خدا کی طاقت کو اس نے تسلیم نہیں کیا صحبت کا اور ماحول کا اثر پڑتا ہے جیسا ماحول ملے آدمی ویسا بنتا ہے یہ انسان کا مزاج ہے گرمی کے پاس جاؤ گرمی کا اثر ہوگا اور اگر برف کی سلی کے پاس جاؤ تو ٹھنڈک کا اثر ہوگا جیسا ماحول ملے گا آدمی ویسا بنے گا یہ جماعتوں کی جو نقل و حرکت ہے یہ ماحول کا بدلنا ہے ہمارا نوجوان طبقہ بہت اچھا ہے بھلا ہے اسے ماحول برا ملا اس لیے جوان طبقہ دیوار پر آیا ماحول انہیں اچھا مل جائے تو پھر وہ اچھے بن سکتے ہیں یہ جتنے اعمال ہیں تبلیغ کے اس میں فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے تو فرشتوں کا ماحول ملتا ہے فرشتوں کا کام ہے فرما برداری تو اس ماحول میں رہنے والے لوگ بھی فرما برداری پر آ جاتے ہیں اور جو لوگ یہ دینی ماحول میں نہیں رہتے اور بگڑے ہوئے ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں رہتا ہے شیطان شیطان کا کام ہے نافرمانی اس کے ماحول میں رہنے والا آدمی بھی نافرمان بنتا ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے لوگوں کو ہجرت کرا کر اور مدینے والوں کو ساتھ میں جوڑ کر مسجد نبوی کے اندر ایمان کا دین کا آخرت کا اعمال کا ماحول بنایا یہاں ان کے ذہن بدلے اس ماحول کو لے کر پھر یہ کاروبار میں اور گھر میں گئے تو اس کا اثر کاروبار گھر پر پڑا مسجد کا اثر کاروبار اور گھر پر پڑا بازار کا اثر مسجد پہ نہیں پڑتا تھا ایسا ماحول بنا دیا تھا اور مسجد کا کنیکشن بیت اللہ سے ہوتا ہے بیت اللہ روحانی ایک مرکز ہے اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش وہاں پر ہوتی ہے اور مسجدوں کا ظاہری کنیکشن تو بیت اللہ سے ہے کہ بیت اللہ کی طرف ان کا رخ کیا جاتا ہے لیکن ریلی کنیکشن بھی مسجدوں کا اگر بیت اللہ کے ساتھ ہو تو جو معاملہ اللہ کا بیت اللہ کے ساتھ ہوگا وہ معاملہ اللہ کا ساری مساجد کے ساتھ ہوگا بیت اللہ کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے کہ بغیر ساز و سامان کے حضرت ابراہیم علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالا وہاں پر جہاں پرورش کا کوئی سامان نہیں تھا ایک مرد ایک عورت ایک بچہ تینوں نے قربانی دی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ حکم تیرا اے اللہ تڑپ میں نہیں دوں گا میری بیوی میرا بچہ دونوں چاہے تڑپ جائے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کرتا دھرتا تو میں ہوں جان کے نالے پر ہیں اس بچے کی لیکن میں قادر مطلق ہوں کہ اس بچے کی نسلوں میں نبیوں کے سردار کو پیدا کر سکتا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر اللہ نے خوش ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرائی بیت اللہ کی تعمیر کے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر سے فراغت پر اس امت مسلمہ کا وجود مانگا اور اس کے ساتھ تربیت کے لیے ایک نبی مانگا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مانگا اور تربیت کے تین طریقے بھی مانگ لیے خدا سے کہ وہ نبی اپنے امت کی تربیت کیسے کرے تو قیامت تک امت کی تربیت تیز ترتیب بتا دی رب بنا ببا سی ہن رسم نکلی بل حکمت عزیز اے اللہ امت میں ایک نبی پیدا کر جو تربیت تین طریقے سے کرے ایک تو ان پر قرآن کی تلاوت کرے تلاوت بانے دعوت یہ تلاوت صرف برائے سنانے کے لیے ہوتی تھی بلکہ برائے دعوت ہوتی تھی رسول پاک سرسل کی تلاوت اور دوسرے ان کی تعلیم کرے کتاب اور حکمت کی قرآن کی اور حدیث کی سنت کی اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا تجزیہ کرے یعنی اندر کی صفائی کرے جیسے قرآن حدیث کی تعلیم کے ذریعے آدمی باہر سے دیندار بنا لیکن اندر سے بھی دینداری آوے یعنی اندر اس سے تکبر باقی نہ رہے ریا کاری نہ رہے دنیا کی محبت نہ رہے بڑا بننے کی محبت نہ رہے مال کی محبت نہ رہے حسد نہ رہے یعنی اندر سے بھی اس کا تجزیہ ہو اور یہ تجزیہ بغیر مجاہدے یہ ہوتا نہیں مجاہدہ آدمی کرے گا وہ اللہ کی طرف چلے گا اور مجاہدے سے بچے گا تو نفس کی طرف چلے گا نفس کی طرف چلے گا تو نفس اللہ کا بھی دشمن اور ہمارا بھی دشمن تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حضور اپنی امت کی تربیت کیسے کریں یہ بھی مان لیا بیت اللہ شریف بنا کر یہ سب کچھ کیا اب یہ جتنی مسجدیں ہیں اگر ان کا روحانی کنیکشن بیت اللہ سے ہوا تو بیت اللہ پر جو اللہ کی مددیں ہے غلط قسم کے لوگ ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے آئے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں قادر مطلق ہوں اتنی بڑی مخلوق طاقت کو تباہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندے کنکر لے کر آ جائیں ہی کافی ہے ہاتھیوں کا لشکر غارت ہو گیا اور باطل طاقت زیر ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے دعوت کا کام چلایا عام طور سے لوگوں نے نہیں مانا ماننے والے بہت چھوڑے تشریف لے گئے مدینہ منورہ وہاں پر مسجد حرام کی شاخ بنائی مسجد نبوی اور اس مسجد نبوی کے اندر اعمال کیے اور دینی روحانی ایمانی ماحول بنایا مہاجرین اور انصار کو جمع کر کے اور وہ ماحول بغیر قربانی کے نہیں بنا ہر ایک کے جذبات بدلنے پڑے ہر ایک کا ذہن بدلنا پڑا اپنے اپنے قومی طریقے بدلنے پڑے اور نبوی طریقے پر ہر ایک کو آنا پڑا اور اس میں جو مجاہدہ ہوا وہ مجاہدہ انہوں نے کیا اس سے ایک ماحول بنا تو مسجد نبوی کا روحانی کرپشن مسجد حرام کے ساتھ ہوا تو جیسے مسجد حرام کو جانے کے لیے رہا کہ ہاتھی آئے اور اللہ نے انہیں شیر کیا اسی طرح مسجد نبوی سے مدینہ منورہ سے جو پارٹی زندگی رسول پاک سرفل کی لائی ہوئی جس کو اسلام کہتے ہیں اس کو لے کر صحابہ چاروں طرف گئے اگر کسرا اور کیسر کی طاقت مقابلے پر آئی تو جیسے ہاتھی والے نیچے ہو گئے ایسے کیسر اور کسرا کی طاقت بھی نیچی ہو گئی اور قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو لے کر جب امت کھڑی ہوگی تو قیامت تک غلط طریقے سیکھتے چلے جائیں گے صحیح بات پھیلتی چلی جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے روحانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے امام ہے آسمانوں پر جب آپ تشریف لے گئے تو چاند والے تو ابھی چاند پر اٹکے ہوئے سائنس والے اور حضور اکرم ہم ساتوں آسمان پار کر کے اور سبردن منتہا تک پہنچے اور وہاں جا کے حضرت جبریل نے کہا کہ اب تک تو میں تمہارے ساتھ تھا اس کے آگے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا ایک بال کے برابر میں اگر آگے چلوں گا تو اللہ کی تجلی میرے کو جلا کر خاک کر دے گی اس کے آگے میں نہیں جا سکتا اگر برتر کرم جل زد دوسرے ایک بال کے برابر آگے چلا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا حضرت جبری بھی وہاں پر ٹھہر گئے سارے فرشتوں کا سردار حضرت جبری علیہ السلام کی جسمانی اور روحانی پرواز جہاں پر جا کر حضر ہوتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پرواز اس سے بھی آگے ہے تو بتائیے آپ کی روحانی پرواز کتنی اونچی ہوگی اتنی اونچی روحانیت رکھنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں زندگی گزارنے کا اجتماعی اور انفرادی پاکیزہ تاکہ وہ جو طریقہ دے کر تشریف لے گئے وہ طریقہ رحمت والا ہے برکت والا ہے مددوں والا ہے جیسے حضیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود میں لیا یتیم کی حالت میں جبکہ اور عورتیں حضور کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھی یتیم بچہ ہے انعام نہیں ملے گا کسی نے ہاتھ نہیں لگایا حضرت حلیمہ کی چھاتیاں دودھ سے سوکھی ہوئی تھی اور ان کا دودھ کے جانور کے سن دودھ نہیں تھا اس میں فاقہ زدہ علاقے سے تھی تو حضرت حلیمہ کو کسی نے بچہ نہیں لیا کہ اس کا خود کا بچہ روتا ہے ہمارے بچے کو دودھ کیا پلائیں گے اور حضور اکرم سرسم کو کسی نے دودھ پلانے کے لیے نہیں لیا تو حضرت حلیمہ نے شوہر سے مشورہ کیا کہ یتیم بچہ لے لے انعام ملنے کی تو کوئی امید ہے نہیں لیکن ثواب ملے گا اللہ کی طرف سے شوہر نے کہا لے لو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو گود میں لیتے ہی دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئی دودھ کے کے جانور سن دودھ سے بھر گئے کئی دنوں کے ساتھ پر حضرت حلیمہ کو بھی دودھ ملا ان کے شوہر کو بھی ملا حضرت حلیمہ نے تو حضور پاک پاکلم کو دودھ پلایا لیکن حضور پاک سرف وسلم نے بھی حضرت حلیمہ کو دودھ پلایا کیوں کہ آپ کی برکت سے دودھ ملا ان کو بھی جہاں پر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں بکریاں چرتی تھیں جہاں چارہ اور سبزہ خوب ہوتا تھا سواری کا جانور بالکل دلّا بچتا تھا حضرت حلیما کا ربی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئی رسول پاک سرسن کو لے کر وہ جانور بڑا تیزی کے ساتھ چلنے لگا ساری عورتوں کی زبان پر آیا کہ حلیمہ کو برکتی بچہ مل گیا حلی ماں کو برکتی بچہ مل گیا واقعی بڑی برکتیں ہوں میرے محترم دوستوں اب رسول پاک سرسن والی برکتیں اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں علاقے میں اور اپنے ملک میں یا پورے عالم میں اگر لینا چاہے تو حضور اکرم سرسد برکتیں قبر میں لے کر گئے ہو ایسا نہیں بلکہ ہمیں دے کر گئے اور وہ کیا وہ ہے آپ کا لایا ہوا پاکیزہ دین اور آپ کی لائی ہوئی پاکیزہ دین کی محنت اور وہ محنت جس سے محنت زندہ ہو یہ ہمیں دے کر گئے تو آپ جیسے اکرم سسم اس وقت یقین تھے اور کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا آج آپ کا دین ایسا ہی یقین بن چکا جو لوگ کرنے والے نہیں ہیں وہ تو آپ کے دین کو کیوں ہاتھ لگائیں گے لیکن جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی شادیوں میں گھروں میں کاروبار میں رسول پاک پارکن کا طریقہ اور دین کو داخل کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دین اسلام گھر میں آیا تو عورتوں کو پردے میں ڈال دے گا چھوٹی کاروبار کو منع کر دے گا رشوت سے روک دے گا آمدنی کم ہو جائے گی سوسائٹی میں انفٹ ہو جائیں گے اس لیے اس یقین دین کو کوئی اپنے گھر میں داخل کرنے کو تیار نہیں اپنے کاروبار میں داخل کرنے کو تیار نہیں اپنے چہرے پر لانے کو تیار نہیں یہ دین پورے عالم کے اندر جب یتیم بن چکا تو حضرت حلیمہ کی طرح جو آدمی بھی اپنی جان اور مال کے ساتھ اس پارٹی اور دین کو اپنے سینے سے لگائے اور اپنی گود میں لے اور اپنی جان اور مال خرچ کر کے پورے عالم کے اندر جا کر اس یا دین کو پیش کرے تو جو برکتیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں حضور سے کی وجہ سے ہوئی آپ کے بارے محنت کی دنیا کے اندر اندر چالو کیا گیا تو وہ برکتیں پورے عالم کے اندر پھیل سکتی ہیں اور ہر ایک کے گھر میں آ سکتی ہیں اس پاکیزہ طریقے کو مدینہ منورہ کے اندر چالو کیا اور مسجد نبوی کے اندر اس کی مشق کرائی تو کیسر اور تیسرا جس غلط بات کو لے کر چلے تھے اسے بھی اللہ نے نیچا کر دیا پر قیامت تک یہی ہوگا جب اس پاکیزہ طریقے کو لے کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضیر اکرم سرسد والے ہی طریقے کو لے کر کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی ہوں گے تو اس وقت کی غلط طاقت دجار یاجوج ماجوج والی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنی غلط طاقتیں آئیں ان میں سب میں زیادہ غلط طاقت جو ہوگی وہ دجال کی کی ریاضی ہوگی ان کا جو فتنہ ہوگا وہ فتنہ بھی ختم ہو جائے گا اس وقت کے ایمان والے کی اس محنت سے جو محنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے اس لیے میرے محترم دوستوں ہماری مسجدوں کا روحانی کنیکشن بیت اللہ سے ہو جائے یہ اس وقت ہوگا جب مسجد نبوی کی نقل اپنی اپنی مسجدوں میں اتاری جائے اور مدینہ منورہ کی نقل اپنی اپنی بستیوں کے اندر اتاری جائے تو بیت اللہ کی روحانیت کا تعلق تو مسجد کے ساتھ اور مسجد کی روحانیت کا تعلق بازاروں اور گھروں کے ساتھ پورا غیبی حفاظت کا اللہ کی طرف سے انتظام پورے عالم کا ہوگا لیکن یہ مسجدوں کا آباد کرنا اور مسجدوں والی پاکیزہ زندگی کو بازاروں اور گھروں میں داخل کرنا اور دفتروں میں داخل کرنا یہ بغیر قربانی کے ہو نہیں سکتا قربانی ہی اس کا راز ہے اور آدمی صرف قربانی سے بچتا ہے اس لیے دین نہیں آتا اور خدا کے ہاں انسان کی طرف کا راز جو ہے وہ قربانی ہے سارے نبیوں سے قربانی دلوائی صحابہ سے دلوائی اور ہر دین کا کام کرنے والا بغیر قربانی کے دین کا کام نہیں کر سکتا تو حضرت نو علیہ السلام کے ماننے والے جو اچھی تھے انہوں نے زندگی بھر قربانی دی لوگوں نے مذاق اڑایا برداشت کیا اور اللہ نے بتا دیا کہ پانی کو میں بطور سزا کے لا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے پانی کو بطور سزا کے نانا طے کر دیا می علیہ السلام بیٹھ گئے ان کے اسی آدمی بیٹھ گئے نے تین بیٹے بھی بیٹھ گئے ایک بیٹا نا فرمان تھا جو ماں کی صحبت میں تھا اور ماں غلط تھی ماں غلط تھی دیکھو میں ایک بات میں بے تکلیف بتا دوں ہدایت کا دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں نہ تمہارے ہاتھ میں لیکن ہدایت کی محنت کرنے کے مکلف ہم ہیں ہدایت کی محنت کرنے کے مکلف ہم ہیں تمہارے گھر کی جو عورتیں ہیں اللہ کا شکر ہے کہ نی علیہ السلام کی بیوی کی طرح سے کافر نہیں ہے اللہ کا شکر ہے مسلمان عورتیں ہیں مردوں کے لیے دینی ماحول بہت ملتا ہے بات سننے بھی ملتی ہے ذہن دینی بنتے ہیں قربانیوں کو تیار ہوتے ہیں لیکن یہ مرد جب اپنی عورتوں کے اندر گھروں میں جا کر کام نہیں کرتے اور ان کا دینی ذہن نہیں بناتے تو عورتوں کے اندر بے دینی ہوتی ہے مردوں میں دین ہوتا ہے اور آئے دن آپس کے اندر چپکرش پر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں میں درمیانی بیان میں آپ حضرات کو بے تصلف فرض کر دوں کہ حضور اکرم سوشن کے زمانے کی طرح ہر مرد اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کا دینی ذہن بنانے کی ذمہ داری لے لے تعلیم کے حلقے سے اسے شروع کرے اور تصویحات تلاوت اور نمازوں کی پابندی صحابیات کے قصے وغیرہ سنا کر عورتوں کا ذہن بنائے دل بڑے نرم ہوتے ہیں بہت سی عورتیں جلدی مانیں گی بہت سی عورتیں ویل میں مانیں گی بہت سی عورتیں آخر تک بھی مانیں گی لیکن تم اپنی محنت کو جاری رکھو الحمدللہ یہ سال سال بھر کی جماعتوں کا جب نکلنا ہوا تو ہمارے بعض مبلغین کا اتنا گھروں کے اندر ذہن بنا ہوا کہ ان کے گھروں سے ان کی بیوی ماں اور باپ کا مشترکہ خط ہم لوگوں کے نام پر آیا تو انہوں نے اگر سال لکھوا دیا ہے تو ان کا سال پورا کر دو اور ہماری طرف سے پوری اجازت ہے اور گھر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہمیں انشاءاللہ نہیں ہوگی بغیر ذہن بنے چیز نہیں ہو سکتی تو نے سمجھ گئی کہ جب کمانے کے لیے دو دو سال کے لیے لوگ باہر جاتے ہیں اور پیسے سے زندگی بننے کا ذہن جب ہوتا ہے تو بیوی ماں باپ سب تیار ہوتے ہیں تو اتنا عظیم شان دین جس کے بھی اگر سال بھر کی جماعت نے قربانی دی اور اس قربانی کے اندر صدیوں تک کے لیے کروڑ کروڑ انسان کا دین اور ہدایت اور ایمان اور جنت چھپی ہوئی ہے اور پوری دنیا کا امن و امان چھپا ہوا ہے اللہ کے لیے جب قربانیاں دی جاتی ہیں تو بھائی ایک سال کے لیے ہمارا میاں یا ہمارا بیٹا اللہ کے راستے میں پھرے تھوڑی سی تکلیفیں اٹھا لیں گے دو آدمیوں کے قصے کا بھی دس دن کے اندر میرے سامنے آئے اور ایک قصہ اور سنا دوں ایک مرد جو میرے ساتھ نکلا تھا اس نے کہا کہ میرے کو میری بیوی نے بھیجا میرے پاس پیسہ نہیں تھا تو بیوی نے کہا کہ میں گھر کے خرچے سے سو روپیہ بچا چکی ہوں یہ سو روپیہ لے لو اور ہمارے خرچے کا فکر مت کرو کپڑے سینے کی مشین ہے کپڑا سیوں گی بچوں کی پرورش کا انتظام ہو جائے گا اور تمہارے پیسے ختم ہونے کے قریب ہے تو خط لکھنا تو میں یہاں سے منی آڈر کروں گی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تو یہ جو جماعتیں سال بھر کی اور چار مہینے کی جو جماعتیں نکل رہی ہیں نا اس میں بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں کہ جنہوں نے بہت خوش اسلوبی سے کام کر کے اور اپنے گھر والوں کا بھی دین ایمان والا ذہن بنایا اور پورے گھر کو دینی محنت پر دعوت کے اوپر لگا دیا کیونکہ اگر ایک آدمی تبلیغ میں لگا پورے گھرانے میں تو اگر وہ آدمی بیمار ہوا اس گھرانے میں تبلیغ بھی بیمار ہو گئی اور اگر مر گیا تو اس گھرانے میں تبلیغ اس طریقے سے تمہاری محبت اور بھی تمہاری نسل اور بھی چلتا رہے گا اور خبر کے اندر اس کا سمپ نہیں گا تمہارا نام امال بنے نہیں ہوگا یہ میں درمیان میں دو باتیں کہی ہیں سارے مجموعے کو اللہ کے واسطے اس بہن دینا اس پر دھیان دینا عورتیں مردوں سے میں زیادہ ہے اگر ان پہ ذہن نہ بنا تو ہم مرد دل کا کام نہیں کر سکیں اور ان کا ذہن بنانے میں حضرات ہمارا ذہنوں کا روز بڑے بڑے اجتماع ہو ان کے اجتماع تو پرانے کے مشورے سے جو ہو رہے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے گھر کی عورتوں کا ذہن بنائے اور ہر آدمی اپنے گھر والوں کی ایسی سزا بنائے کہ وہ باری باری سے اللہ کے راستے میں نکلتے رہے اور جتنی مسجدیں پوری دنیا میں ہیں اس کو اگر نقل اتار رہی ہے مسجدیں بنائی تھی چاہے بیت اللہ والی روحانیت ہماری مساجد میں آئے اور مساجد والی روحانیت ہمارے کاروبار اور گھروں کے اندر جائے اور اللہ پاس غلطی سے ختم کروائے اور صحیح زندگی کی دنیا میں شادی کرنا تو پوری دنیا کے اندر امان ہوگا امان کے اچھا ہونے سے اور جب امان بگڑ جاتے ہیں تو پوری دنیا میں کتنا فساد بچتا ہے وقت پوری دنیا میں جتنا کتنا اور فساد ہے اور جتنی پریشانی ہے نیچے سے لے کر اوپر تک کا ہر آدمی پریشان ہے کسی کی جان کسی کا مال کسی کی آبرو آج دنیا کے اندر محفوظ نہیں کچھ نہیں بتا کہ کیا ہو جائے چاہے کتنی بڑی طاقت رکھنے والے انسان ہو اور کتنا بھی حفاظتی انتظام میں بھی ہر لمحہ وہ خطرات کے اندر رہتا ہے اس لیے کہ رحمت رحمتی والی جو پارٹی جو زندگی تھی وہ زندگی دنیا کے اندر چالی نہیں کی گئی اور وہ زندگی دنیا سے ختم ہونے لگی تو اس کا بباد پوری دنیا کی آ رہا ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے اس کا حل رسید کی لائی ہوئی پاکیزہ زندگی کو دنیا بھر کے اندر چالو کرنا جیسے حضرت یو علیہ السلام نے اپنی لائی ہوئی پارٹی زندگی کو چالو کرنے کی محنت کی بڑی بھاری اکثریت مانا اسی آدمی اب اللہ کی شان دیکھو اللہ کی پر چڑھائی ذرا میری بات کو یاد رکھنا غلط کرنے والوں کو اللہ دھیان دیتے ہیں غفلت میں مت رہنا جس جسم پکڑ کرتے ہو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی یہاں تک کہ جب پکڑ آ جاتی ہے تو فرعون کا من خدا کی پکڑ سے فرعون کو نہیں بچا سکا اور قارون کا مال خدا کی پکڑ سے قارون کو نہیں بچا سکا اور ہاتھیوں کا لشکر اب رہا تو خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکا اور قیامت تک نہیں ہوگا آدمی کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہوتا ہے لیکن یہ بتایا کہ سب سے بڑی طاقت اگر ہے تو وہ اللہ کی ہے اللہ کی طاقت کو تسلیم کو دیکھو طاقتیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک طاقت لوگ جس کے اوپر مخلوق کا نام آیا یعنی بڑی ہی طاقت اور ایک طاقت وہ جو اللہ کی ذات میں ہے یعنی خالق میں ہے یعنی بنانے والے میں ہے بنانے والے میں جو طاقت ہے وہ بے حساب طاقت ہے اور جو بڑی ہوئی طاقتیں ہیں یہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی ہے یہ مخلوق طاقتیں آپس میں ایک دوسرے سے کم زیادہ ہو سکتی ہے آپس میں خدا کی طاقت کے مقابلے میں یہ ساری طاقتیں ایک ذریعے کی حیثیت میں ہو سکتی میں مثال دوں گنگا ایک طاقت ہے گنگا ایک طاقت ہے اس سے بڑی طاقت تلوار اس سے بڑی پستول اس سے بڑی طاقت مشین گن اس سے بڑی طاقت بم اور اس سے بڑی طاقت ایٹم بم انسانوں کے ہاتھوں سے جو طاقتیں بنی اور جس میں اللہ نے انسان کا ہاتھ لگوایا ان طاقتوں نے آج کے دور میں بڑے میں بڑی طاقت ایٹم بم ہے لیکن اللہ نے بعض مخلوقات ایسی بنائی جو ایٹم بم سے بھی بڑی طاقت رکھتی ہے جیسے آسمان جیسے سورج اس کو ایٹمی طاقت سے سارے مل کر نہیں توڑ سکتے جیسے زمین ہوا پانی اور آگ یہ ایٹمی طاقت سے بڑی طاقت ہے کیوں کہ اگر زمین میں زلزلہ آ جائے پانی میں سیلاب آ جائے ہوا میں طوفان آ جائے اور کہیں پر آگ لگ جائے تو ساری دنیا کی ایٹمی طاقتیں مل کر سیلاب کا زلزلے کا ہوا کے طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ نو علیہ السلام کی قوم اونٹوں کے زمانے کی قوم تھی پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی قوم آج جو تھی وہ ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتی شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم زلزلے کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ لوگ سارے پرانے خیال کے بیکورڈ قسم کے لوگ پوچھے کے زمانے کے تھے آج ترقی کا دور ہے پر ایٹمی دور ہے تو اس کے اندر تو کوئی حل ہوگا لیکن جو تکلیف میں عرض کر دوں کہ اگر خدا ہوا کو مخالف بنا دے یا پانی کو یا زمین کو تو ساری دنیا کی ایک طاقتیں سیلاب کو نہیں روک سکتی کسان کو نہیں روک سکتی زلزلے کو نہیں روک سکتی تازہ قصہ میکسیکو کا زلزلہ ساری طاقتیں مل کر نہیں روک سکتی اور کولمبیا میں پہاڑ پھٹ کر آگ نکل کر پچیس ہزار آدمیوں کا ایک ساتھ قبرستان جو بنا اور لاشوں پر رونے والا بھی نہیں بچا ایسی طاقتیں مل کر کولمبیا کے آتیش کشا پہاڑ کا مقابلہ نہیں کر سکے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ جب کسی مخلوق کے ذریعے پکڑ کریں کسی قوم کی تو وہ ساری قوم مل کر اس مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب اللہ پکڑ آتے ہیں تو اتنے قدرت والے ہیں کہ معمولی سے معمولی مخلوق کے ذریعے پکڑ کرتے ہیں وہ جو چیز کو ذریعہ بنائے مدد کا اور اسی چیز کو وہ ذریعہ بنائے پکڑ کا وہ قابل مطلب ہے اگر زندگیوں کے بڑا آتے ہیں تو نمرود کے ہاتھ میں حکومت کی پوری طاقت دے کر ایک لنگڑا مچھر نماز کے راستے سے گھسا کر نمرود کی زندگی اتار سکتے ہیں اور جب وہ زندگی کی حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو ہمارے طور پر مکڑی سے جالا تنوا کر نبیوں کے سردار کی وہ حفاظت کر سکتے ہیں کرنے والی اللہ کی ہے دنیا کے اندر کی ضروری گی مخلوقات اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھتی ساری دنیا کی یہ دعوت دی ہے کہ ہمر کی طاقت کو تسلیم کرو گے تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے اور اگر ہمر کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہارے بیڑے گرفت ہوں گے ہماری طاقت سب سے بڑی طاقت ہے یہ جو میں مخلوقات والی بات کر رہا تھا زمین آسمان سیرج ہوا پانی یہ اتنی طاقت سے بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان سے بھی بڑی طاقت بنائی ہے اور وہ طاقت ہے فرشتے زمین آسمان سے بھی زیادہ طاقت والے ہیں ایک چھوٹ پر زمین آسمان جیت جائے اتنی بڑی طاقت رکھنے والے حضرت اشرافی نہیں اب حضرت اشرافی علیہ سلام کے سربا حضرت کی طاقت ان سے بھی زیادہ حضرت جبریل کی طاقت تو اسے بھی زیادہ تو میں نے کیا کہ زمین آسمان سے بڑی طاقت فرشتوں کی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ہی بڑی طاقت بنائی ہے اور فرشتوں سے بڑی طاقت وہ انسان ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر اور سارے فرشتوں سے سجے کرا دی یہ انسان فرشتوں کو بڑی طاقت فرشتوں کو خلیفہ نہیں بنایا انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فریشوں سے سجا کرا دیا مالا سارے فرشتوں نے سجا کیا لیکن یہ بات یاد رکھنا انسان فرشتوں سے بڑی طاقت کب بنے گا جب اللہ کی طاقت انسان کے ساتھ ہو جائے تو یہ انسان سب سو سے بڑی طاقت ہے اور ساتھ ہی ایک بات میں اور دوں اللہ کی طاقت انسان کے ساتھ کب ہوگی جب یہ انسان اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے کہنے پر خرچ کر کے اللہ کی بات مانتا رہے حضور اکرم سلسلم کے طریقے پر اور اپنے اندر سفر کی طاقت صبر پیدا کرے تقوا پیدا کرے ایمان طاقت لا دے سفر کے احسان پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ماسالی اللہ مال مستقل بال اللہ مال مستقل ان اللہ مال وسیم جو اللہ مال مئی ان اللہ مال لذیم تقبل لذیم یہ جتنے عبادات اور جتنے اعمال ہیں یہ ایسے صحیح طریقے پر ہو جائیں کہ اس کے اندر کا ویدا اور اس کے اندر کا نچوڑ جو صبر ہے تقوا ہے احسان ہے ایمان کی طاقت ہے یہ اگر انسان کو مل گیا تو یہ اللہ کی طاقت انسان کے ساتھ ہو گئی اللہ کی طاقت انسان کے ساتھ کب ہوگی جب یہ انسان اللہ کی بات کو مانے تو اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہو جائے گی لیکن ایک بات چاہتے میں اور کہ اگر اس انسان نے باوجود اللہ کا خلیفہ ہونے کے اس نے اللہ کی بات کو یہاں مانا اور اپنی خواہشہ پر مان مانے پر چلتا رہا تو پھر یہ انسان جانوروں سے زیادہ بدتر بنے گا اور اللہ خود اللہ کل انار بل لو سا جانور سے زیادہ بدتر بنے گا اور قیامت کے دن جب ایسے بے چکے انسان پر سزا ہوگی خدا کی طرف سے بڑی زبردست جب اللہ بڑھے تو ان کی سزا بھی بڑی ان کی پکڑ بھی بڑی ہے اللہ بڑے تو ان پکڑ بڑی جب یہ بڑی پکڑ ہوگی تو اس وقت جانور مٹی ملا بن جائیں گے تو یہ انسان بے ایمان بھی کہے گا کہ کاش میں بھی جانور ہوتا تو آج مٹی میں بڑی گر جاتا اور میرے بھی اتنی بڑی سزا نہ ہوتی کیونکہ اتنے بڑے خدا کی طاقت بھی میرے خلاف ہو گئی تب دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی یاد رکھنا میرے محترم دیش کو جب یہ انسان خدا کی بات کو چھوڑتا ہے تو خدا کی قدرت اس کے خلاف ہوتی ہے کہ یہ جانوروں سے زیادہ بہتر بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پکڑ اچانک اس پر آ جاتی ہے اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کی طرف کی زندگیوں کا اجاڑنا اس کے میدان دو ہے ایک دنیا اور ایک آخر دنیا کے اندر انسان کی زندگی کا اجاڑنا تھوڑا تھوڑا ہوگا اور آخر کے اندر انسان کی زندگی کا اجاڑنا زیادہ زیادہ ہوگا زندگی کے بننے جیون کے دو میدان ہیں دنیا میں بھی زندگی بنتی ہے ماننے والوں کی اور آخرت کے اندر بھی زندگی بنتی ہے ماننے والوں کی اللہ کی بڑے ہیں تو ان کا مہمان خانہ بھی بڑا ہے جس کا نام جنت ہے اور ان کا قید خانہ بھی بڑا ہے جس کا نام جہنم ہے جنت کے اندر نعمتیں اس میں تین خوبیاں بڑی بڑی ہوں گی ہر نعمت کی مقدار زیادہ ہر نعمت کی مقدار اور تعداد زیادہ اور ہر نعمت کی قسم اعلیٰ اور ہر نعمت ایسی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی دنیا کی ہر نعمت چھوڑی اور کسم بھی ادلا اور ختم ہونے والی وہاں پر تو نوکر چاکر تقریباً اسی ہزار ہوں گے چھوٹے چھوٹی جماعت میں اور دنیا ستر بہتر ہوں گی اور دیپ کے لیے نہیں بلکہ دودھ کی نہیں پانی کی نہیں شہد کی نہیں اور پارٹی میں شراب کی نہیں جتنا کھانا پینا آدمی کر لے اس سے کوئی تکلیف نہیں اللہ کا مہمان ہے مہمان خانہ بہت بڑا ہوگا چھوٹے میں چھوٹی پوری دنیا سے دس بڑی ہوگی جو ایمان کے ذرے پر ملے گی اللہ کی طاقت ساتھ ہونے کے بعد پھر یہ ہوگا اور اللہ کی قدرت اگر ہو گئے خلاف اور آدمی گیا جہنگر تو اللہ کا قید خانہ بھی بہت بڑا ہوگا کتنا بڑا قید خانہ جس کی کوئی حد نہیں انسان کا جو بدن ہوگا اتنا بڑا بنا دیا جائے گا ڈار عہد کے پہاڑ کے برابر کھال اتنی ہوتی کہ تین رات تک چلے تو پوری ہو سانپ پیٹ کے برابر بچھو ہچر کے برابر ایک مرتبہ کاٹی چالیس سال تک کٹی پورے بدن کو لگے ہوئے دھوپ اور پیاس الگ ستا دے گی اور کے آدمی ہو جائے گا اور ہتھیڑوں سے مار رہے ہوں گے اور آگ جلا رہی ہوگی یہ ساری سزائیں اس مجرم کو گی جس نے اتنے بڑے قدرت رکھنے والے اللہ کی قدرت کو اپنے خلاف کر دیا کیوں یہ بھوک کا خزانہ کھل گیا ایک جانوری کی دھوپ اتنی زیادہ ہوگی کہ ساری دنیا کے انسانوں کی بھوک ذریعے کے برابر ہوگی ایک جہانگری کی بھوک کے مقابلے میں اور سارے جہان کی بھوک کو اگر جمع کر دو تو خدا کے خزانے میں جو بھوک ہے اس کے مقابلے میں یہ ایک ذرے کے برابر ہوگا خدا کے خزانے میں بھوک بے حساب پیاس بے حساب نعمتیں بے حساب تکلیفیں بے حساب خدا کے خزانے میں ہر چیز بے شمار ہے نعمتیں بھی بے شمار ہیں تکلیفیں بھی بے شمار ہیں دنیا کے اندر خدا کے خزانے سے راحتیں اور تکلیفیں تھوڑی تھوڑی آتی ہیں اور جنت اور جہنم میں راحتیں اور تکلیفیں اللہ کے خزانے سے زیادہ زیادہ آتی ہیں یہ دنیا کے اندر کی شہری بھی چیزیں اس سے کامیابی ناکامی کا تعلق نہیں کامیابی ناکامی اور راحت اور تکلیف یہ اللہ کے خزانے سے آتی ہے یہ دنیا کی چلی بھی چیزیں تو ایسی ہیں جیسے نل نل میں سے بجاجے خود کچھ نہیں آتا جب پانی کی ٹنکی سے کر ہے تو نل سے پانی آئے گا اور دودھ کی ٹنکی سے تعلق ہے تو دودھ آئے گا اور اگر گندے پانی کی ٹنکی سے تعلق ہے تو نل سے گندا پانی آئے گا نل سے بجائے دے خود کچھ نہیں آتا تو یہ ملک پیسہ یہ سونا چاندی عہدہ اور جی یہ سب کیا ہے نل ہے اب انسان اپنی کئی سمجھی سے ان نلوں کے بڑھانے کا فکر کرتا ہے کہ میرا کاروبار بڑھ گیا کس کا فکر کرتا ہے یہ فکر کرتا ہے کہ میرا کاروبار بڑا بن جائے یعنی نل بہت سے لگ جائے نل بڑا لگ جائے لیکن کنیکشن اگر گندے پانی سے ہے بڑا نل لگاؤ گے تو زیادہ گندہ پانی آئے گا فائدہ کیا بڑا نل بنانے سے ارے پائپ لائن کا کنیکشن بدل دے بجائے گندے پانی کی ٹنکی سے کنیکشن دے تو دودھ کی ٹنکی سے کنیکشن کر لے تو اگر چھوٹا بھی نل ہوگا تو اس میں سے دودھ آئے گا تیرے پاس چیزیں کم ہوئی زیادہ خدا کے خزانے سے راحت یا تکلیف آتی ہے اور درمیان میں جو پائپ لائن ہے جو انسان کا عمل ہے آنکھوں سے کان سے زبان سے ہاتھ سے پیر سے جو عمل جو بھی زندہ تیار ہوتا رہتا ہے اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو گیا اور اللہ کے حکموں کے مطابق ہو گیا تو اللہ کے رحمتوں کے ہزانے کے ساتھ کنیکشن ہوگا ورنہ تکلیفوں کے ہزانے کے ساتھ کنیکشن ہوگا آج دنیا میں چیزوں کی بھرمار ہے لیکن یعنی انسان کے دل کو چین نہیں اور اگر یہ انسان اپنے عمل اچھے کریے اس کے اندر رہی آ جائے ربا پروری آ جائے خدا کی عبادت آ جائے آخرت کا استحجاب آ جائے تو چیزیں چاہے کم ہو لیکن دنیا کے اندر امن و امان پورے عالم کے اندر پھیلے گا اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جو آتا ہے خدا کے خزانے سے آتا ہے خدا کا خزانہ نام ہے لیکن اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے لاتے ہیں ورنہ جو ترمیز کا ایک بیج ہے تو اس کے اندر سے چار مہینے میں دس ترمیز نکلتے ہیں اور ہر پھر پھر دوسری بیج بیج ہے ہر میں دسویں ترمیم ہے لیکن اللہ دھیرے دھیرے لاتے ہیں اگر ایک دم سے لے آسمان کا خلا ترمیزوں سے بھر کر ہوائی جہاز ریلے موڈو جام ہو جائیں ہمیں سانس لینے کا موقع نہیں ہے تو ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے خلل میں پڑ جائے اس لیے میرے اللہ نے جو اس کے خزانے میں بے حساب تربی ہے اگر زمین آسمان کو بھی بھر دے نا پھر بھی ہر میں میں ہر ترمیم تربیب رکھنے کی جگہ لیکن اللہ تعالیٰ ایک دم سے وہ ترمیم کو نہیں لاتے کیونکہ وہ ہمارے رب ہیں اس کا چھلکا تو کھا لیا بھینس نے دے دیا دودھ پی لیا انسان نے اس کا دودھ کھا لیا مرغی نے نکالا انڈا کھا لیا انسان اور اس کا گودا لال لال بخود کھا گیا یہ سارا نظام اس انسان کے لیے اللہ نے بنایا جو بھی تھوڑا تھوڑا اللہ ڈالتے ہیں زیادہ ڈالے تو ہم پریشان ہو جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی اللہ ہر چیز سے ہمارے پاس خزانے ہیں ایک مقدار منورجن کے ساتھ ہم اتارتے ہیں بہت سے میں آتا ہی ہے اللہ نے بہت کچھ ہے تو اللہ نے ہم کو زیادہ پانی دے دیتے لیکن یاد رکھنا اپنے بندے کو اللہ خوب جانتا ہے تھوڑا دینا جس کے لیے بنا صرف تھوڑا دے دیا زیادہ جس کے لیے مناسب زیادہ دے دیا یہ تو اللہ ہے ہمیں تو یہ دیکھا کہ جتنا ہمیں دیا اس میں حکم بنا کا کیا ہے اس حکم کو پورا کرنے میں جو تکلیف آ جائے برداشت کر لو جو راحت چلی جائے قربان کر لو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جو تکلیف آئی ہے جو راحت گئی وہ جاننے کی تکلیفوں سے بچانے والی بن گئی اور جنت کی راحتوں کے ساتھ تعلق کرنے والی بن گئی یہ تکلیفیں دین کے لیے نہیں جاتی جو اللہ کو راضی کرنے والی تکلیفیں اٹھائی جاتی ہیں یہ تکلیفیں اللہ ضائع نہیں جانے تو باہر گیس میں یہ بات کر رہا تھا کہ مہمان خانہ اللہ کا بہت بڑا بچہ جو لوگ پہل کرتے ہیں دین کے کاموں میں اللہ انہیں نعمتوں کے باغات میں رکھتے ہیں جنت کے اندر اللہ تعالی اللہ سونے کے تاروں سے جڑے ہوئے

اور جس کے پینے کے بعد نہ تو سروس چکر آئے گا اور نہ ہم نے بکواس کرے گا سے پھل کو چاہے پسند کر لے اور جو سے سے کے گوشت کو چاہے تو کھا لے وٹامن وٹامن ہی ہے وہاں پر روٹی کے کے داخلے سے پہلے کھلا بھی جائے گی یہاں گوشت کھاؤ گوشت کھاؤ پھل کھاؤ پینے کی چیزیں پیو آگے فرماتے ہیں بیویاں نہایت خوبصورت جیسے کسی ہوئے موتی کس کوئی ہاتھ میں عورتوں کو نہیں لگائے گا سوائے اس ساتھ نہ کسی جمع کے سوا ہوگا نہ کسی انسان میں سوا ہوگا نہیں کوئی بھی سے بھائی کوئی بھی نہ جمع سلائی گے نہ اسے انسان سوئیں گے صرف یہ جنریشنا ہی گا اور ان عورتوں کی خصوصیت یہ ہوگی چہرے محرومی بہانے والے اور مزاج اور اخلاق بھی بہت بڑھیا دنیا کے اندر بعض مرتبہ عورت کا چہرہ بہت اچھا ہوتا ہے مزاج اچھا نہیں ہوتا خبر لڑائی ہوتی ہے بعض مرتبہ عورت ہوتی بڑی ہے چہرہ شوہر کو پسند نہیں آتا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیرات حساب چہرے اچھے مزاج بھی بھی بھی اچھا اور ربدی ماتھاج کا یہ سب کچھ تمہیں ملے گا نہیں ملے گا کہیں پر اس کی قیمت کیا ہوگی اس کی قیمت عمل ہوگا جزا کا نیلا منی کا سی منا پیلا سلام سلام کوئی بے ہوگا بات جنت میں سننے نہیں مل گی سوائے سلام سلام دے فریش سے سلام کریں گے جنت آپس میں سلام کریں گے اور جب اللہ تعالیٰ کی زیارت اور دیدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے السلام علیکم یا اہل جنت اور جنت والوں سلام علیکم کوئی فکر نہیں کوئی غم نہیں جو کچھ چاہو کھاؤ پیو مزے اڑاؤ اور ہمیشہ ہو تم اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے قید خانے کے تم پہلے سن چکے ہاں ایک بات میں دوسرے کہہ دوں آئے ہائے بہت سے کم سمجھ لوگ بےچارے یہ سمجھتے کہ مر گئے ریزا ریزا ہو گئے تو دوبارہ کیسے ہوں ہوگی اور کون کرے گا یہ ان کی کم سمجھ کی بات ہے بھائی یہ سوا پانچ فٹ کا بجٹ ہے انسان کا ماں کے پیٹ سے آیا تو ایک بارش کا تھا ماں کے پیٹ کے اندر جب تھا تو چار انگل کا تھا اور اس کے پہلے منی کے دو کچروں میں تھا انسان اور منی کے دو کچروں سے پہلے یہ انسان ریزا اور خوراک میں تھا ریزا اور خوراک کی نہیں بنتی ہے ریزا اور خوراک سے پہلے یہ انسان سورج کی کیڑوں میں تھا جو نو کروڑ چالیس لاکھ ماندار ہے سورج کی کیوں کے ساتھ ہوا کی لہروں میں بارش کے قطروں میں چاند کی روشنی میں تاروں کی تاثیر میں زمین کے ذرات میں اور کھاد کی گندگی میں کروڑوں میل کے ذرات بکھرے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے گھیر گھیر کر جمع کیا روزہ بنائی مرد اور روٹی کھائی منی بنائی بولے ملے ٹھہرا بچہ بنایا جان ڈالی تنگ راستے سے نکالا سوا پانچ سکا کا بنایا چاند پر پہنچایا سب کچھ کیا یہ اللہ نے کیا کروڑ ہاں کروڑ دور جو ذرات پھیلے ہوئے تھے ان کو جوڑ کر اللہ نے انسان بنا کر جان ڈالی تو وہ خبر جو چند فیٹ کے اندر ہے اس کے اندر جو ذرات مرنے کے بعد رہ گئے تو کیا قیامت کے چند ذرات کو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ جمع کر کے اور زندہ نہیں کر سکتا جو کروڑ ان کی زندہ کر سکا چاہے راکھ بنا دی جائے آگ میں جلا کر اور ہوا میں اڑا کر پانی میں بہا دیا جائے لیکن وہ کروڑ تو ہوگا پھر بھی رہے گا چند سو وہاں راکھ رہے گی اس کو قیامت کے لیے اللہ جمع کر دے گا اور زندہ کر دے گا اور پھر وہ سزا آئے گی یاد رکھنا مر کر دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے دربار میں حاضری دے کر اپنا حساب کتاب دے کر جنت یا جہنم میں جانے کا یقین جب تک اس دنیا کی زندگی میں نہیں ہوگا دنیا کے اندر و امان آ نہیں سکتا انسان اس تین بہت بڑی کمزوریاں ہیں ایک کمزوری مثال کی یہ ہے جہاں ہوتا ہے وہ جگہ اس کو پوری دکھائی نہیں دیتی ماں کے پیٹ میں تھا پوری ماں دکھائی نہیں دیتی تھی اس وقت ہم مسجد میں ہیں ہمیں پوری مسجد دکھائی نہیں دیتی ہمیں مسلم کو کیا دکھائی دے ایک کمزوری انسان کی یہ ہے کہ اسے جگہ پوری دکھائی نہیں دیتی جہاں کہ اور اللہ کو ساری جگہ گری دکھائی دیتی ہے مچھلیاں سمندر کی چیزیاں پرندے آسمان اللہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور انسان کو جگہ پورا دکھائی نہیں دیتی اور دوسری کمزوری ہے کہ انسان کو زمانہ پورا دکھائی نہیں دیتا جو زمانہ گزر گیا وہ تو ہاتھ سے نکل گیا جو زمانہ آنے والا ہے بے حساب اور لا محدود ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے خیال مت کرنا کہ مر گئے تو زمانہ ختم ہو گیا نہیں مرنے کے بعد بھی زمانہ بے حساب چلے گا آنے میں بڑا قبر کا پھر حسر کا گا جمع میں جانور ہری ساتھیے رہنا تو وہ زمانہ جو آگے آنے والا ہے وہ بے حساب ہے وہ بالکل دکھائی نہیں دیتا پچھلا زمانہ ہاتھ سے نکل گیا انسان کے سامنے اگر کوئی زمانہ ہے تو صرف موجودہ زمانہ ہے اور موجودہ زمانہ اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جو ہاتھ سے نکل جائے گا اور ختم ہوگا اور سنا ہوگا تو سنا ہونے والا زمانہ انسان کو دکھائی دیتا ہے اگلا دکھائی نہیں دیتا میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ سے مکان میں آدمی بیٹھا وہ آدمی بہت بڑی بندری طاقت کا رکھنے والا اور بہت بڑے پیسے کا بہت بڑے پیسوں کا مالک کرنسی اس کے پاس بہت کچھ کیپیٹل بھی بہت زیادہ اور پاور بھی بہت زیادہ اور وہ آدمی مکان میں بیٹھا ہے سمجھ لی اس کی بہت سارے سائنس والے اس کے قبضے میں ہیں سمجھ مندری ہے لیکن جو سے مکان میں آدمی کے اندر یہاں بنا کے اندر ہمارے انسان رہے اور ہمیں آمان اچھا رہے ہمارا منگل ہند دنیا کی زندگی بنائے گا اور آخر کے کمر کو بھی بنائے گا آج عام طور سے آدمی بننے کے بعد والی زندگی سے اکثر ویسے جل جاتا ہے جاننے والے دیکھ کے باوجود ایک سپتا تو وہ ہے جو اسے مانتا ہی نہیں چلے چار پانچ ہفتے وغیرہ کرے گی بات کہی ایک بات کے ساتھ کہنے لگے کہ نہ مانتی میں نے جو کسی کو آرامہ دکھائی نہیں دیتا بگیچہ دکھائی نہیں دیتا اور سانپ دکھائی نہیں دیتا اسی لیے میں ایک ہاں ہوتا تو دکھائی دیتا تو میں نے اس ہفتے میرے بھائی انسان جب کھانا کھاتا ہے تو پیٹ میں جا کر وہ روزہ کئی چیزوں میں تبدیل ہوتی ہے ایک حصہ تو بنتا ہے شکر شوگر کاربوہائیڈریٹ ایک حصہ بنتا ہے نمک پوٹیشیم اور سوڈیم ایک حصہ بنتا ہے چینا کیلشیم ایک حصہ بنتا ہے لوہا آئرن یا منرل بنتا ہے ایک بنتا ہے بنتا ہے کہ انسان کے اندر شکر نمک چنا لوہا کم ہو جائے یہ بھی ہوئی بڑھ جائے یہ بھی ہوئی لوگوں پر رہے تندرستی فیصد آپ کو ہو رہی ہے میں یعنی نے ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر کسی ایک آدمی کے اندر سے دو پیلا چنا دو پیلا شکر دو پیلا نمک اور ایک طریقہ میں ہوتا نکال کر دھیان کر دو اور ایسا ہی سنا دیتے ہیں رو سے یہ ہو نہیں سکتا اگر یہ نہیں ہو سکتا پھر یہ ہم مانتے ہیں پھر یہ ہم مانتے ہیں کہ انسان کو بدلنا بنتا ہے کیوں کہ ڈاکٹر ایک بات کو کہہ رہا ہے جب اتنی بات ہم ضرور کہیں گے کہ ایک سطر جو ہے جو انسان کے باہر ایک سطر جو ہے جو انسان کے اندر انسان کے باہر والی سطح کو دکھائی دیتی ہے انسان کے اندر والی سطح دکھائی نہیں دیتی اسی طرح سانا لوہا اور نمک جو انسان کے باہر بنتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے انسان کے اندر بنتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا یعنی میرے کے کہنے طریقے سے مانا جاتا ہے اسی طرح میں نے ایک انگارا ایک بغیچہ اور ایک سانپ میری یاد رکھنا اور ایک سانپ وہ ہے جو مر آنے والی دنیا میں ہے اور ایک انڈیا اور مغا اور سانپ وہ ہے جو مرنے کے بعد آنے والی مرضی کو سمجھ میں ہے دنیا والی دنیا والا اور یہ انڈیا دکھایا جا سکتا ہے مرنے کے بعد والا اور مبیزہ یہ دکھایا نہیں جا سکتا ارادہ ہوگا تو نتیجہ نکلے گا ارادہ نہیں ہوگا تو نتیجہ نہیں نکلے گا لیکن اس کا یہ مانا ہے کہ آدمی اسباب کو چھوڑ دے آدمی اسباب میں لیکن اللہ کے حکومت کی رعایت کے ساتھ اور رعایت کے ساتھ آدمی اگر اسباب میں لگا نتیجہ نکلے گا تو بھی کامیاب ہے اور نتیجہ نہیں نکلے گا تو بھی کامیاب ہے یہ جو سائسن لڑکی جماعتیں بناتے ہیں اس میں لوگوں کو بڑا سال ہوتا ہے سال بھر کے ہمارے اتنے اتنے کام ہے ان کا کیا ہوگا سال بھر کے ہمارے اتنے اتنے کام ہے ان کاموں کا کیا ہوگا میں ایک بات کہتا ہوں بے کتنے سال بھر جماعت کو جا رہا ہے گھر پہ اس کے بہت سے کام ہوتے کاروبار میں وہ کام ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بارے میں اگر اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ کام ہو جائے تو وہ کام ہو جائیں گے چاہے وہ آدمی سال بھر جماعت سے گرتا رہے اگر اللہ کا ارادہ کام بنانے کا ہے تو وہ کام اس کے بغیر گی نہیں جائیں گے کیوں کہ ہر کے بغیر اللہ نے اصل نہیں اپنے ارادے سے بنا دیا اور ہمارے ہاتھ کتنا نہیں رکھوایا جتنا بڑا ہاتھی اور اتنی بڑی بڑی رسی ان کو اللہ پالتا ہے کاروباری کے ہاتھ میں پیٹ میں بغیر کاروبار اللہ ہمارے ہم کو نے پورے سے پالا اس دنیا کے لیے کاروبار ہمارے سامنے رکھا اس لیے نہیں رکھا کہ اس کے بغیر اللہ پڑھ نہیں سکتا ہر کو پالتا ہر کو نہیں پال سکتا صرف ہمارا امتحان لینے کے لیے کہ کون کاروبار سے ہے اور کون اللہ سے سب کو جانتا ہے جو اللہ سے پرویش جانے گا تو کاروبار میں حلال حلال کے خیال سے رہے گا اور اگر اللہ کا حکم ملے گا تو کاروبار کو چھوڑ کر وہ حکم کو پورا کرنے کے چلا جائے گا اس امتحان کے لیے اللہ نے کاروبار ہمارے سامنے ڈالے اس لیے نہیں نہیں کاروبار جو ہے سکتا سکتا یہ مطلب ہے اس لیے اللہ کے کے جو صحابہ پر آئے تو کاروبار کا چھوڑ کر کیے گئے اگر یہ صحابہ خدا کے دن کی پر کھڑے نہ ہوتے اور یہ کہتے ذرا ہم کا کام دھندا کر لیں ذرا گھر کے اندر روٹی آ جائے

اور کھجور ہمارے گھر پہ ہم لوگ ساتھیوں کو دی یہ جو سوچ بھوت اور ساتھی یہ جو آئے صحابہ پر اس لیے نہیں آئے کہ ہم لوگ کاروباری سست تھے بالکل سست نہیں تھے مکے کے رہنے والے تاجر تھے مغرب کے رہنے والے چھوٹے والے تھے اس کے دلیہ میں مزدوری والے تھے اور ایک طبقہ نہ کمانے والا گاڑی تھا سب کے لیے کسان مزدور اور نئے زمانے والے جیسے سارے سکس وغیرہ یہ فصل سے میری پیڑ کمانے کوئی سست نہیں تھا ان کے کو میں بات دیکھی ہوئی تھی کہ رسول پاس سننا سمجھ آخری نہیں ہے قیامت تک آنے والے زمانے کے لیے آپ لگے ہیں پورے آنے سے آپ لگے ہیں پورے دنیا کے رستے والے انسانوں کا امن و امان دنیا آخر کی کامیابی ان کا دنیا کو جانا ان کا جہان سے بچنا یہ حضور اپنے سفر کے طریقے کے موقف ہے اور حضور اپنے سفر والا طریقہ اللہ کے دین کے تقاضے پر ہمیں ایک طرح کی ضرور بنانے کی ہوگا اب یہ تقاضے آئے ہم پتا جی میں آئے کہ ہم تمہارے سے فصل تمہاری یہ بات کو سمجھے انہوں نے دور کے کام کو اپنا کام بنا لیا تھا کھانا کمانا ضرورت کے بنانے میں رکھا تھا آج کے دور میں کھانا کمانا کام بنا لیا گیا اور دور کا کام اگر درخت کے کہیں کرنا ایک سال کے لیے جمع کے نکل گئے تو دو سال جمع کے نکل گئے اور پورے ہندوستان کھانا کمانا یہ مقصد بنا لیا آج تاکہ ان کے ذریعے کام تھا نئے بنانا بھی ہو جائے جب وہ فاقہ فاقہ آ گیا یہ کی بنا پر نہیں آیا اور یہ فاقہ بڑوں بڑوں پر آیا رسرے پانچ سال میں کمائی میں تھے حضرت رحم اللہ تعالیٰ کی تجارت ایسے کر کے دی کہ مکے کے سارے بڑے بڑے تعلیم کو مات کر دیا ہماری ہمارے سست نہیں تھے لیکن صحابہ کو کمانے کا زیادہ وقت نہیں ملا بعد کے تقاضے پر حضور اکیل سنسانوں پر بھوک آئی کی باہر ہندو چاہیے باہر نکلے بھوک کے مارے بھوک کے مارے باہر نکلے بھوک کے مارے لیجیے ہزار ابواری نہیں ہوا ہوتا نام سے باہر مل گئے

یہ نہیں ملتا کہ ہمیں رسیدے پاس سر فرمایا ہو کہ میں نے تمہارے نکالنے کی بیٹی دی اور ہماری بیٹی کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتے اور فاکہ آ جاتا ہے ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چھاتی کا بجلی نہیں ملتا بچوں کا بجلی نہیں ملتا میں کہیں ہمیں نہیں ملا تو کہ حضرت ہمیں پاتا اس بات کو جانتے تھے کہ تشریف پاؤں اس دنیا میں اصل ہے اور آپ کے والا طریقہ پورے آل کے اندر دن کے تقاضے میں قدم اٹھائے ساتھ اور دن کے محنت کوئی لگ نہیں بنتا اب مرد لوگ آگے دن کی پر جائیں گے تو عورتوں پر بھی تکلیف آتی ہے تو یہ عورتوں اس تکلیف کو اٹھانے کے لیے رضا عام تھی کہ جیسے تم اللہ کے راستے میں ہر ہو تو ہم اپنے گھر پر رہ کر تکلیف اٹھاتے ہیں تاکہ اللہ کے دل کا تقاضا پورا ہو اور ہماری ہونے تکلیف پر اگر سمر کرتے ہوئے کروڑ ہزار کروڑ انسان اگر جہنم کے عذاب سے بچتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہوگا عورتوں نے اپنے حقوق اپنی حقوق کو سے معاف کر رہی ہے تو قیامت میں ان مردوں سے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تمہیں اپنی مردوں کے حق کی ادا نہیں کی ذہنی لوگوں کی بات بچی ہوئی تھی جو تکلیف بھی اللہ کے دین میں آتی ہے وہ ضائع نہیں جاتی اللہ کی طاقت کے ساتھ ہوئی اور اللہ کی نعمتوں کے ہزاروں کے ساتھ بات تو سرستے نہیں ہے اور زیادہ نہیں ہزاروں سال عبادت پیسہ ہے سر سب ستر سال کرتا ہے اسی لیے اور جو فرشتے ہزاروں سال انہیں ایک انار جنت کا نہیں ملے گا کھانے کو اور انہیں ایک پھول نہیں ملے گی زیادہ اور بات زیادہ مانے اللہ جس سے بھی زیادہ اس انسان کو اس کو میری جمع مانی اور اس انسان کو اللہ اپنا خلیفہ بنا رہے اور اتنی اللہ تب فرشتے کو خلیفہ نہیں بنا رہے اس کو جم اللہ کو آپ کو سمجھ لیا ہے اس کیا ہے انسان جب اللہ کی بات مانے گا تو ماں مہاراج اس پر جاننا پڑے گا یعنی جہاز کے خلاف ہوگا یعنی اسے تکلیف ہوگی یہ تکلیف یہ مجھا اور کے خلاف تکلیف کا اٹھانا اس نے انسان کو سیشتے سے آگے کر دیا تو جو عبادت کرتے ہیں ان کے لیے مجاہدہ نہیں ایک طرف سے اللہ کو دیکھتے ہیں یہ انسان اللہ کی عبادت ڈائرگیس سے کرتا ہے یہ دیکھ کر دیکھتے دوسری باتیں یہ ہے بچوں میں نے اسٹانی حاجت میں کسی نے وہ سب عبادت کرنے میں بغیر مزاحر کے انسان جو ہماری بات کو مانے گا یہ مزاحروں کے ساتھ مانے گا اب بچوں میں مزاحروں کے ساتھ اللہ کی بات کو مانے گا اور اللہ کی بات کو ماننے میں یہ انسان حکومت اٹھا ہو گیا اس تکلیف کے ذریعے یہ انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا بل لگے کیا پہلا مریض نہیں سنا رہا میری ایک بڑی بات رکھنا جو تکلیف کا اٹھانا اللہ کے حکم سے مطابق ہے تو تکلیف ہوگا اٹھانا رہ جائے گا اور اللہ کے حکم کے بغیر ہاں وہاں تکلیفوں کا اٹھانا اس کا نام ہے دیوی پنا اس کا نام ہے ملنگ پنا خبر اگر فصل سے منع کرواتے ہیں پنا رہنا سکتا خطر خدا کو پورا کرنے میں اگر دیوی اور رشتے کو جنگل بیابان میں ڈالنا پڑا لوگوں تک میدان میں اگر بجائی علیہ السلام کو تو انہوں نے اسے گوارا کر دیا کہ میں خطر خدا تیرا توڑ نہیں سکتا میں تو صرف اتنی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھو کہ ہم لوگوں کا حکومت لانا کیا ہے پھر مت دیکھوں میں اس لیے کہ کی تکلیف تھوڑی ہوگی اور اس کے اوپر جو ہمیں نے کے نتائج نکلیں گے وہ زیادہ ہوں گے تکلیف ہوں صرف یہ دیکھو کہ حکومت لانا کیا ہے اور طریقہ رسول کریم تحریر کیا ہے اگر آدمی شروع میں اللہ کی بات کے معاملے میں جو مظاہرہ ہوتا ہے اس مظاہرے سے بچ جائے اور اس تکلیف سے بچ جائے تھوڑی راحت کی گزارنے سے یعنی معلوم جو اللہ کی طرف سے بطور سزا کی تکلیف آتی ہے وہ تکلیف زیادہ سخت ہوگی آج پوری دنیا تکلیف میں ہے اپنا فساد میں ہے پوری دنیا کا ہمارے خطرے میں ہے کیوں کہ انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا تھوڑی ذہن نہیں تھا کہ اللہ کی بات مانے اور پھر فصل بات مانے چاروں کاروبار چھٹے گا اور اس کو چھٹے گی اور سوسائٹی میں ہم ایسے دیں گے پیسے کم ہوں گے ہمیں تکلیف ہوگی اس تکلیف سے بچنے کے لیے حکم اندازہ توڑ دیا تو اس کے نتیجے میں آج کیا ہو رہا جلدی سیلاب طوفان جنگی کتابات اور امن امان کے خطرے میں ہونا اور مرنے کے بعد جو تکلیف آئی وہ اس سے زیادہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ اصل مرنے والی تکلیف ہے کہ آگے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ کے تقاضوں پر اگر تکلیفیں اٹھا لیں اس پر پورے عالم کے اوپر میں آم خالی ہوگا اور سبزیوں کے لیے پروڑ کروڑ کے ساتھ جنت والے راستے پر چل پڑیں گے اس لیے آدمی تکلیفوں سے گھبرا کر اللہ کے حکموں کو نہ توڑے اس وجہ سے شاہب تکلیفیں آئے ہیں اور ان تکلیفوں کو انہوں نے دوبارہ کیا اور انہوں نے ناشت کیا اور اس پر پورے عالم کے اندر ہمیں امان قائم ہوا اور اور ستاد دور ہوا اور پورے آدمی گئی اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ گئے اس مزاح میں دور سے آگے سے آگے بڑھا ہے اچھا اب زندگی جمع ہے اللہ بے راضی چاہیے اللہ راضی کیسے ہوں گے مہاجرین اور اور انسان کے پیچھے پیچھے چلنے سے اللہ راضی ہوں گے منستے کے مہاجیون نے جیسے اپنا گھر چھوڑا ہم نے گھر چھوڑے مدانے کے مہاجر مہاجی نے باہر سے آنے والوں کو جمع کرنا ساتھ دیا تو ہمارے یہاں باہر سے جو جماعت آئے تو ہم اس کا ساتھ دیں یہ دو کام ہم کریں گے تو اللہ پاک ہم سے رضی ہوئے قرآن کہہ رہے رضی اللہ رضی ہوئے یہ سب کہا

جو گھر چھوڑ کر آئے جب تک ہم ان کا ساتھ پڑا رہے ہیں اس کو تو پڑا پڑا مان کر کرنا ہی ہوگا میرے دو سفر کے صاحب والا سب ہجرے کے ماسٹر دو سفر کے ہمارے آ رہا ہوں اور اس لیے خدا خاصہ اگر کوئی پچاس آئے کاروبار کو چھوڑ کر آنا راستے میں جانا سفر میں پچاس آئے تو اس پچاس کو ہم بغیر کریں ہماری طرف سے راہتے پور اتر نہیں اتر ہماری بارش نہیں سے جیسے یو علی سارے مانتی تھی ایک آرام سے بتا رہی جیسے پکڑ آئے نہیں مانا پکڑ آئی چکر آئی اللہ جیسے ان کے لیے مدد ایک کس طرح کی مدد اور ماں باقی سستے ہیں قدر لیکن ایک کشتی اور اس کشتی کے اندر ایک ایک جوڑا جانور کا مر مرغا مرغی مرغا کبوتری کبوتر دیش دیش اور دیش اور دیشا میل اور گائے ایک ایک جوڑا جانور کا ایک ایک پودا اسی آدمی ایک کشتی مدد اللہ کے کے ساتھ ان کا بیڑا کرے گا پار اور وہ ساری اکثر ان کے ساتھ تھا اللہ کے وزن پاکستان میں موجود ہے جو راستے پر سے تو آپ نے ہزاروں سستانا کیوں ہے مجھے کہہ سکتے ان کے ہزاروں آغاز نہیں بچا سکتے ان کے میں ہزاروں جانور سے نہیں بچا سکتے اور سب غیر مرمیاں نیٹ ہو گئے اللہ نے بتا دیا میری بات کو ماننے کے لیے میری مدد ہوگی کہ ان کی چوبیس کی نسل پورے آئی کے اندر باغات کی شکل میں آئے گی آج بڑے محلہ کے بعد میں اس طرح کی باغات کو ہندوستان کے اور نسل میں جانے میں پودے کو نسل اور بوری محلے بڑا جانور ہمارا سے اور ہم بوری مہیا کے آسان ان اسی آدمیوں کی نسل میں ہی قیامت تک اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ میری بات کے ماننے والے اگر تھوڑے بھی ہوں گے تو میری مدد ان کے ساتھ ہوگی اور میری بات کے نہ ماننے والے اگر زیادہ اور زیادہ طاقت والے ہوں جس دن اللہ کی پکڑ آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں بچا نہیں سکتی بہت بڑا ملک پندرہ سولہ سال کا قصہ اس کا ایک بہت بڑا آدمی ہاتھ میں اس کے اتنی طاقت تیس ملکوں کی وہ کرتا ہے حمایت اور تیس ملکوں کو فخر ہے کہ فلاں بڑا آدمی ہماری حمایت میں ہے اور اس کے بعد بہت بڑی طاقت ہے اللہ نے دین دی جب تک چیز برابر چلتی رہی وہ فخر کرتا رہا آخری نتیجہ یہ نکلا آخری نتیجہ کہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ چلا باہر اور کسی نے ایک پستول کی گولی ماری اس بڑے آدمی کو پندرہ سولہ سال پہلے وہ وہیں ختم ہوا اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو سمجھا دیا کہ جب تک میں ڈھیل دیتا رہتا ہوں اس وقت تک تو تمہارا ظاہر میں بگڑتا نظر بھی آتا لیکن جس دن اللہ کی پکڑ آ گئی تو اتنے بڑے آدمی کو اس کی ایک بھی طاقت اس دور کی ایک گولی سے نہیں بچا سکی تو تیس ملکوں کی حفاظت کس طرح ہو سکے گی اگر حفاظت ہوگی تو اللہ کریں گے تو ہوگی اور اللہ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی کس قسم کے واقعات پورے عالم کے اندر ہر زمانے میں اللہ لاتے ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو متوجہ کرتے ہیں اور چوکنا بناتے ہیں خدا کی طاقت کو تسلیم کرو گے تو خدا کی طاقت تمہاری حمایت میں آئے گی اور دنیا آخر میں تم چمکو گے لیکن میرے محترم دوستوں اللہ کی طاقت کا یقین دل میں اتار کر حضور اکرم سرسم والے طریقے کو جب تک دنیا بھر کے اندر نہ پھیلا دیا جائے اس وقت تک ہمارے ایمان کا مضبوط ہونا مشکل ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کی زندگی کی ایسی پارٹی کا ترتیب بنائی ہے تیرہ سال تک مسلسل مار کھا کھا کر دعوت دی حتیٰ کے وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے مدینے والوں نے ان کا ساتھ دیا سن ایک ہجری سے لے کر سن آٹھ ہجری تک ہجرت کا کرنا ہر مسلمان پر فرض عین تھا اپنا وطن چھوڑ کر مدینے جانا سن آٹھ ہجری تک اور کیوں تاکہ مختلف خاندان مختلف قبیلے مختلف قوموں کے ملکوں کے لوگ بیک وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں رہ کر اس پاکیزہ زندگی کو مدینہ منورانی چلا میں جسے اسلامی زندگی کرتے مسجد نبلی کے اندر تو اس کی تعداد پیدا کی گئی اور بازاروں اور گھروں کے اندر وہ پاکیزہ زندگی مہاجرین اور انصار نے چلائی مسجد کے اندر بار بار ان کے دل و دماغ میں یہ بات دکھائی جاتی تھی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے دنیا کے اندر کی شہری مخلوقات ان کو اللہ استعمال کرتا ہے چاہے زندگی بنانے پر چاہے زندگی بگاڑنے پر جتنا اللہ کا یقین دنوں کے اندر ہوگا اتنی اللہ کی مدد ہوگی اس پارٹی کا ذہن کو لے کر جب یہ لوگ بازار میں گھروں میں جاتے تھے تو مسجد والی ترتیب پر جاتے تھے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسجد کے اندر جماعت بنے اور مسجد نبوی کی نقل اتاری جائے اور ہر بستی میں مدینہ منورہ کی نقل اتاری جائے تو وہ امن و امان وہ اشار ہمدردی وہ صحاوت وہ غربہ پروری اور وہ عبادت کا ایک منظر ہر بستی کے اندر قائم ہو جائے گا اس منظر کا نام ہی دعوت ہے یہ خود پورے عالم کے لیے ایک دعوت بنے گی دیکھو میری ایک بات سمجھو پوری دنیا پریشان کیوں ہے اور اس پریشانی کا حل کیا ہے پوری دنیا پریشان کیوں ہے اور اس پریشانی کا حل کیا ہے اسے ذرا دھیان سے سننا پوری دنیا پریشان اس لیے ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا جو جذبہ ہے یہ پورا ہو جب ایک آدمی اپنا جذبہ پورا کرتا ہے تو بیس آدمی کے جذبات ٹوٹتے ہیں اس کا جذبہ پورا ہو گیا بیس کا جذبہ ٹوٹا تو وہ بیس جو ہے وہ اس کے دشمن بنے اب وہ بیس اس فکر میں ہے کہ ہمارا موقع آئے تو ہم بھی اپنا جذبہ پورا کریں اب ان کا جب موقع آ جاتا ہے تو وہ اپنا جذبہ پورا موسلا دھار بارش جاننے میں آئے گی اور اس کی بوندا باندی دنیا کے اندر بھی ہوگی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن بنایا اس ذہن کو چھوڑ کر میں ہلکی سے مثال دے دوں غریب کو پیسے کی ضرورت پیش آئی پانچ ہزار کی مالدار نے سوچا کہ یہ وقت ہے میرا جذبہ پورا کرنے کا کیونکہ مالدار کا جذبہ کیا ہے میری ملکیت باقی رہے مال میرا بڑھتا رہے مانگے میرے سے کوئی نہیں اور غریب کا جذبہ کیا ہے میرے کو روٹی کپڑا ملتا رہے اور مالداروں کی طرح میں بھی آرام سے رہوں دونوں کا جذبہ ہے لیکن یہ پورا کیسے ہو اس کے لیے دو گروپ بن گئے ایک گروپ کہتا ہے غریبوں ہم تمہارے حامی اگر تمہیں اپنے جذبات پورے کرنے ہیں تو مالداروں کی ملکیت کو ختم کر کے جو بولے اس کی کھیتی اور جو رہے اس کا مکان ایسا کرو گے تو تمہارے جذبے پورے ہوں گے ایک گروپ نے مالداروں کی حمایت کر دی ان سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ غریب میجوریٹی میں ہے تم مائنوریٹی میں ہو تو ذرا چیلی گھری کرو اور کچھ سوچ سمجھ کے کام کرو جب تک تم غریبوں کی کمر نہیں توڑو گے تمہاری ملکیت باقی نہیں رہے گی اور کیپیٹل تمہاری بڑھے گی نہیں یہ دو گروپ بن گئے ہر ایک یہ بتاتا ہے کہ تیرا جذبہ پورا ہوگا مالدار کے پاس پانچ ہزار روپیہ قرض لینے گیا غریب مالدار نے سوچا میرا جذبہ پورا ہونے کا اچھا وقت ہے قرض دے دیا اور سامنے بیس ہزار روپے کی زمین گروی مارگیٹ ادا نہیں کر سکا اس نے قبضہ کر دیا اب مالدار خوش دیکھو میرا جذبہ کیسا پورا ہوا پانچ ہزار میں بیس ہزار کی زمین پر قبضہ میرا ہو گیا مالدار کی میں خوشیاں اور غریب کے گھر میں پریشانی زمین دی گئی اب بیچنے اور جوتنے کا کیا ہوگا اب غریب بھی سوچ رہا ہے میں میرا جذبہ پورا ہونے کا کوئی وقت آئے ایک موقع اسے مل گیا یہ مالدار کے دروازے پر گیا دیکھا یہ اکیلا ہے تنہائی میں جا کے پستول دکھا دکھا اور تھوڑی اللہ دو لاکھ روپیہ تھی میری بیس ہزار کی زمین دی نا اب مالدار گھبرایا دو لاکھ دے دیا پھر بھی مار دی کس طرح سے اب غریب گھر آ گیا غریب کا سمجھو بہت خوش اب غریب کے گھر میں خوشحالی اب مالدار کا جذبہ ٹوٹا اور غریب کا جذبہ پورا ہوا پہلے غریب کا جذبہ ٹوٹا مالدار کا جذبہ پورا ہوا اب جو خوشحالیاں ہو رہی وہاں دھونا ہو رہا مالدار کے بچوں نے پولیس میں رپورٹ کی آٹھ دس پندرہ دن کے بعد اس داخل غریب کو پکڑ کے پولیس والے لے گئے اب وہاں اس کی پٹائی شروع ہو گئی اور اسے دھمکایا کہ تیرے لوگ پھانسی لگائیں گے اب آدمی کی جان دی ابھی ڈاکو گھبرایا غریب پریشان انہوں نے بھائی جتنا ڈاکہ ڈالا وہ تم لے لو تو پولیس کے اب جذبہ پورا ہونے کا وقت آیا پولیس والا کہتا ہے کہ بھائی میں اکیلا تو ہوں نہیں نیچے سے اوپر تک مجھے دینا ہوتا ہے تو اس لیے دو لاکھ سے تو کام بنے گا نہیں پانچ لاکھ دے دے وہ ڈاکو تو ہے کہاں کہاں سے ڈاکے مارے ہوں گے انہوں نے لے لے پانچ لاکھ کیس کو لنگڑا لولا کر دے پریشانی پریشانی آپس میں آداب پانچ لاکھ لے لیے کیس ڈھیلا کر دیا مالدار کے لڑکے تھے وہ ناراض ہوئے دس لاکھ روپیہ لے کر پولیس کے پاس آئے اور کہا اگر اسے پھانسی لگی دس لاکھ تم کو دے دیں گے اسے پھانسی لگوا دو اب پولیس نے کیس کو بھی ٹائٹ کر دیا اب یہ ڈاکو جو تھا یہ گھبرایا کہ میرے کو پھانسی لگے گی اب اس سے حمایت کرنے والی جو ڈاکوؤں کی پارٹی ہوتی ہے وہ اب مقابلے پر آئی پولیس کے اور اس کے بندے پر پہنچی مشین گن لے کر کہ ہمارے پانچ لاکھ بھی ملے اور ہمارے آدمی پر جو پھانسی بھی لگوا رہا ہے اچھی بات ہے اس کے پہلے تیرے کو ملتا رہے یہ ہے پورے عالم کے اندر کے فتنے اور فساد کی جڑ اس کے بالمقابل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر مہاجرین اور انسان کو جمع کر کے مسجد نبی نے ایمان کی فضا بنا کر باہر کی جو زندگی دریا بنا ڈالی جس کو ہر کسن آ کر دیکھتا تھا وہ پاکی جو زندگی آج ہمیں ہر بستی میں لانی ہے اور ہر مسجد کے اندر مسجد نبی کا کی نقل اتار دی ہے اگر یہ پاکی جو زندگی آ گئی تو امت کے ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھائی ہماری کامیابی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے ہمارا کھانا ہمارا پینا ہمارے کپڑے اگر حضور کے طریقے پر جو چیز آ جائے گی اس کے اندر ہمیں ثواب بھی ملے گا دنیا میں امان ہوگا مالدار ہے کروڑ پتی لڑکے لڑکی کی شادی کا وقت آیا اس نے کہا میں تو نبی کے طریقے پر کروں گا شادی دو ہزار میں شادی میں مچائی دس لاکھ کا خرچ کر سکتا تھا اور کرنا چاہیے تھا کوئی طریقے پر تو لیکن دو ہزار میں مچائی اور دس لاکھ روپے بچا لیا شادی کا اگرچہ حضور کے طریقے پر جب ہم آئیں گے تو میری ایک بات یاد رکھنا جتنا نبی کے طریقے پر ہم آئیں گے تو شروع میں مجاہدہ ہمیں اٹھانا پڑے گا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاندان اپنے ہاں اتارنے کو تیار نہیں تھا اور سارے خاندان آپ کو مارتے اور تکلیف پہنچا دے مدینے والے تیار ہو گئے تو حضرت عبداز مدینے والوں تم لے کے جاتے ہو لیکن سارا سے پیسے گا گردیاں تمہاری بھائی سے جدا ہوں گی عورتیں پانچ ہوں گی بچے ہوتے ہوں گے اگر اس کے لیے تم تیار ہو تو لے جاؤ میں نے اتنی قربانی ہوگی فرمایا فرمایا جی حضرت پر کیا ملے گا جنت جنت ہر تکلیف کے لیے تیار ہر تکلیف کے لیے تیار اگر جنت جن کی لے گئے میری مرا اور پھر بدرخنڈا پہنچنے کے جو تکلیفیں آئیں وہ آپ کے سامنے ہے اچھی طرح سمجھ لو جب اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنے گھر میں داخل کرو گے تو جیسے جہاں مدینے والے مجاہدہ آیا ہم میں سے ہر ایک پر مجاہدہ تو آئے گا اللہ تعالیٰ حفاظت حفاظت رکھے لیکن مجاہدے کے لیے تیار ہونا پڑے گا چہرے کے اوپر اگر طریقہ آ جائے تو لڑکی انکار کر دیتی ہے شادی سے اگر کاروبار کے اندر ناپ تولنے کرنا نہیں کرتا ماں ناراض ہوتی ہے باپ کہتا دودھ میں پانی نہیں جاتا آمدنی کم ہو گئی ماں کہتے ہیں باہر چھوڑ کے نماز پڑھنے چلا جاتا آمدنی کم ہو گئی اب پورا گھر ناراض ہو رہا ہے کیوں کہ لوگوں کے پورے پیٹ کو گھر میں داخل دیا وہ تو آہستہ آہستہ سارا گھرانہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے گا جب نوجوان کی قدر ہوگی اب اس کروڑ میں دس لاکھ کے بجائے دو ہزار میں شادی نہیں پائے ساری کون تالا کنجوس بچے کی چمڑی جائے لیکن ڈمڑی ہو جائے یہ تیرے لڑکے کا جنازہ جا رہا ہے شادی نہیں ہے پر یہ تیری لڑکی کی محنت ہے شادی نہیں ہے میں نے اس سے طے کر دیا جتنے بھی جتری مارے اور اے میرے خاندان والے خبر میں تم میرے ساتھ نہیں رہے گی خبر کے اندر تو اللہ پاس وسلم کا طریقہ ہوگا ارے خبر کے اندر حضور پاک وسلم کا چہرہ دکھایا جائے گا جس نے حضور کو بڑا پہچانا تو اس کا بیڑا پار ہوگا ارے قبر کے اندر تو پڑے گی اس بات کی کہ اللہ کے نبی کو ہم پہچانیں اور قیامت میں ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ اللہ کے نبی ہمیں پہچانے اور یہ جان پہچان اس دنیا کے اندر ہو سکتی ہے جب ہم اپنا ہر کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آئیں ہم اپنے قوم کے طریقے پر نہ رہے ہم اپنے خاندان کے طریقے پر نہ رہے بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائیں جیسے حضرت بلال نے سب سے طریقہ چھوڑا حضرت سلمان سبر سنانے طریقہ چھوڑا حضرت سعود سبر طریقہ چھوڑا اور سب نے رشمے پانچ سال طریقہ جوڑا اسی طرح پورے بسوں والا ہر اپنی رسول پانچ سال سال کی سروسوں پر پہچانے گا اور حسین حضور سے پہچانے گا میرا ہوگا اور سب سے بڑی سمت بتا دی میری سنت بڑی اور پنوت ہے جس کے ذریعے سارے پر سنتے دن زندہ ہوگا یہ سب سے بڑی سنت ہے اور میں سب سے زیادہ کام اپنی زندگی میں کم کیا پھر دعوت والا کام زیادہ کیا صاحب نے بھی دعوت والا کام زیادہ کیا اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں حضورت کے سبھی پکارتے ہیں تمہارے کہتے ہیں اے نمازی اے فکر والے اے تلاوت والے یہ نہیں کہتے ہیں کہتے یا یہ رسیم یا یہ نبی اے خبر کے پہنچانے والے اے پیغام کے پہنچانے والے اے خبر کے لانے والے سب نے دوسرے سے بولا اگر یا یہ مجھے کہا تو اس نے بھی کہا کہ کھڑے ہو جائیے رات کا دعا مانگیے یا پھر کہا تو کہاں کھڑے ہو جائیے اور لوگوں نے سامنے خدا کی بڑائی میں بیان دیجیے میرا بندہ سبق دیے تو سب سے بڑی سنت سب سے بڑا طریقہ یہ دعوت والا ہے دعوت والا کام دے رہے کریں گے اور ان کے ہاتھوں جتنے انسانوں میں دور آئے گا اور وہ دور جہاں جہاں تک پھیلے گا یہ دعوت کے کام کرنے والے مر کے قبر میں جائیں گے اور جتنا دیر دنیا میں پھیلے گا اس کا ضوابط مرنے کے بعد خبر کے اندر ہوتا رہے گا اگر بیس ہزار آدمی چھوڑے اس ڈالی میں ایک لاکھ دے کا روزانہ سواب قبر میں ملے گا پھر بیس ہزار نے اور محنت کی اور جتنا بھی محنت ہوگی ان کے برابر سے پانچ لاکھ نمازوں کا سواب ذکر کا سواب مرتبہ بخاری پڑھانے کا بھی سواب ملے گا بخاری بڑھانے کا سواب اس لیے ملے گا اسی سال کے بڑے کو میں لایا کلو میں بھیجا دیندار بنا گھر کے اندر دینداری آئی بچے کو مدرسے میں بھیجا آج میں ربانی بنا تین سال پہلے دیے ذہین تھا مدرسہ پڑھانے بیٹھا اس کا شریف سے شروع ہوا بہاری شریف پڑھانا شروع کیا اس وجہ سے جو حدیث جن کے دادا کو آپ نے لگایا تھا اب یہ لگانے والے جو قبر میں ہے اور جس دادا کو لگایا تھا اس کا پوتا شریف پڑھا رہا بہاری شریف پڑھانے کا سواب اس بے پڑھے گی قبر کے اندر پہنچ سکتا ہے اتنا زمین شان یہ بابا بارہ گاؤں ہے جس سے گھوڑوں کے ساتھ نکلتی ہے اور بدل کے جڑ سے حصے بن جاتی ہے یہ حصہ جہنم کی آگ پر حرام ہوتا ہے اسی لیے صحابہ نے مٹی اور مدینے جیسے حجا کو چھوڑ کر اور کشرستان میں جا کر جان دی تاکہ خیال تک جتنے دن زندہ ہوگا ہمیں کمرے کے اندر اس کا سواب ملے گا سے بڑا دعوت کا ہے باہر نکل کر دعوت دینا اور اپنے مکان کو رہتے ہوئے دعوت کو سزا بنانا جس کے ذریعے اپنے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی اور قربانی کے ساتھ جب آدمی دعوت دے گا تو غیروں کا مٹی نکال کر اللہ کا مدد بنانے پیدا ہوگا دو ہزار میں شادی کر دی کون بتانے کھاتا رہا یہ زیادہ اس سے بڑے بات یاد رکھو دور پر چلو گے سی میں اور بعد پہ میں راہ رہا بے دلو گے کہ سینے میں چلی راحت اور بعد میں تکلیف کدرے پر رہا تو تھوڑا سا مزہ ہے اور بعد میں مدمدار پورے کر دیں گے پہلے سر میں دوا لگائی تو جلن ہوگی کڑی لگاتی ہے تکلیف ہوگی جب یہ سماؤں مانیہ ہوگا تو میں سال سمجھ لو میں ہیرج کر رہا تھا دو ہزار میں شادی کر دی اب دس لاکھ بچ گئے شادی کے بلکہ جو لڑکے لڑکیاں پیسے کی کی بنا پر ان شادیاں نہیں ہوتی تھی میں اس نے ان کی شادیاں کر دی اب سینکڑوں لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی گھر آباد ہو گئے ایک لاکھ سب کریں شادی شادی کرائی حضرت جی کے ہاتھوں وہاں پر پوجلا ہوا کسی زمانے میں اس کی وجہ سے سارے لیے آسانی ہو گئی اور ہمارے والوں نے سنایا چالیس چالیس سال کی عمر کی عورتوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی اس شادیوں کے بعد ایک ہزار شادیاں ہو گئی ایک ہزار شادیاں اور چالیس چالیس سال کی عمر کی لڑکیوں کی شادی جو دس بچوں میں نہ بننے کے قابل تھی لیکن کوئی رسم رواج کی وجہ سے شادی ہوتی ہے اور شادیاں ہو گئی چاروں طرف یہ محبت بن گیا اچھا مکان بنانے کا وقت آیا تو اس نے سوچا کہ بھائی مسجد کے اندر سنا تھا پھر ہمیں منفی ارد ہم کو منفی سما زمین بنانے کے تم رہن کرے تو آسمان والا تم کو رہن کرے گا اب اس نے سوچا کہ بچارے غریبوں کو مکان کی بڑی تیاری ہے اس نے سوچا کہ چلو تیاری بنانا منائی غریب سے جا کر یہ کہا کہ وہ دو سو پچہتر روپیہ کرایہ مہینے پر دیتے اور پچیس سال سے کرایہ باہر ہو ہماری کالونی کے کمرے کو لو مہینے میں سو روپیہ بنا کر بارہ مہینے میں بارہ سو ہو جائیں گے دس سال میں بارہ ہزار ہو جائیں گے کرنے کی قیمت ادا ہو جائے گی دس سال میں تو مالک بن جاؤں گے یہ بعض بعض پہلے سروس لوگوں نے ایسا کیا الحمد للہ بہت سے غریب آباد ہو گئے انہوں نے مشورے بھی دیے ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ غریبوں کو مفت میں مکان رہنے دے لیکن ان کو سمجھایا گیا کی مدد کرے ایسے طریقے پر کہ اس کے اخلاق میں فرق نہ پڑے اگر تم نے مدد کی اور وہ بد اخلاق بنا تو اس کے ساتھ حمایت نہیں بلکہ اس کے ساتھ بے دردی ہے فسادات کے زمانے میں ہر طرف سے پیسے پہنچے پریشان حالے پر لیکن دل کے وقت میں رمضان کے مہینے میں پریشان حال اور شراب میں لگے ہوئے تھے کیونکہ کام دھندا کس نے پیسے لسٹتے آ رہے نہیں آیا یہ پیسے والے نے پیسہ تو پہنچایا دل نہیں پہنچایا تو اس بنا پر دو مریض اور غریب سے کی جائے تو اس کے اخلاق میں فرق نہ پڑے اس میں سے کمپنی نہ آئے کمائی دھندے سے وہ بےکار نہ ہو جائے اس میں سو روپیہ مہانہ لکھا گیا اور ان سے کہا گیا تھا کہ اگر تم غریب سو نہ سکے اس کی عزت مت لینا بلکہ دوسرے راستے سے اس کو سو روپیہ زکات کا یا ہڈیے کا دے دینا جب اس کے پاس آ جائے گا دے دے گا ہمیں آ کر ان بھائیوں نے سنایا کہ ہمارے یہ پلان اس کالونی کے اندر دس سال کا تھا دس سال میں شروع ہوگی لیکن جب غریبوں نے پتا چلا کہ بارہ ہزار گرمی ہے تو بازو نے ماہر میں دو سو سے لینی شروع کر دی بازو نے پانچ سو پانچ سو دینے شروع کر دی پانچ سال کے اندر وہ رقم پوری ہمارے پاس آ گئی نے ایسا کمپنی میں نہیں آیا تیاری بھی ہوگی اور اب ہمارا مشورہ اس سے بڑی کالونی بنا لیتا ہے یہ لوگوں نے کہا اب جہاں پر پریشانیاں آتی ہیں سب تو اہم ہمارے کام کرنے والے ایسے سمجھدار بڑے ہیں کہ وہ صرف پیسے نہیں دیتے بلکہ جماعت لے کر جاتے ہیں اور ساتھ میں لاکھوں روپیہ بھی لے کر جاتے ہیں بہانے پرانے سے ملتے ہیں اور ان پریشان حالوں میں دس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں بس کیسے نہیں بنانے کی چار آئے میں کہتے دن سے نہیں بنے دیا اس طریقے سے بہت سے پریشان حال بیمار بنے ان کو سونے کی گاڑی لا کر دی اس سے وہ اپنا کاروبار کرنے لگا اور تو وہ چرخے لا کر دی مشین سے کپڑا سیمنٹ لا کر دی اس طرح کے کا ہونے لگا اور ایک طرف میری دن ڈالی جانے لگی میں کہتا ہوں کہ رسول پاک یہ تو سمندی کا طریقہ بتایا اگر آدمی کسی کے اندر پروڑ بدھی بھی رہتا ہے جو غریب لوگ رہتے ہیں کسی کے اندر کس کے پیسے سے سادھائی بھی ملتی ہیں اب میرے لوگ بتاؤ کہ وہ سارے غریب اس مالدار سے کیسے محبت کریں گے بلکہ وہ غریبوں کی اولاد وہ مالداروں کی اولاد سے محبت کریں گی اور کہیں گی کہ اس کے باپ نے میرے ماں باپ سے شادی کی تھی اور اس کے دادا نے یہ کالونی بنائی تھی جس کے اندر آج ہم بالکالہ اس کمرے کے اوپر ہے اس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ہمار با ایمان بارے امان والے ان میں آپس میں محبتیں رکھتی ہیں پہلے جو چودھریوں نے تانے ماری دن ارجن چودی نے تانے نہیں مار رہے اب تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے غریب ان سے محبت کرتے ہیں اور مالدار غریبوں سے محبت کرتے ہیں غریبوں کے غریب جبڑے کا انتظام ہوا اور میں ملکیت میں باقی رہی یہ پارٹی کا طریقہ ہم یہاں والا اس وقت تک دنیا میں چالو نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی قدرت پر اور اللہ کے خزانے پر دلوں میں یقین نہ ہو جائے اب ایک بات پر میں اپنے بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس بات کو ذرا دھیان سے سننا یہ جو پارٹی کا زندگی میں نے بتائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ایک ہجری سے آٹھ ہجری تک یہ زندگی قائم ہو گئی لوگوں کے سامنے آ گئی باہر کے جو لوگ مدینے آتے تھے پارٹی کا طریقہ دیکھ کر مسلمان بنتے تھے یہ بڑا پارٹی کا طریقہ لیکن پورے دنیا کے سامنے یہ پارٹی کا طریقہ کیسے جائے اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ان کو جماعتیں بنا بنا کر باہر کر دی سب باہر اس طریقے کو لے کر گئی تین تین ہزار کے لگنے گئے اور لوگوں نے دیکھا اور تین بات کی تاکید کر دی پہلی بات تو یہ کہ تم یہ پارٹی کا طریقہ لے کر جاؤ اور جیل کے علاقے میں جاؤ وہ علاقہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے اگر حضور کی رسالت کو نہیں مانتا اس کو آگے سے نکالنے کے لیے ان کو اس دعوت سات لڑائی جھڑائی جاتے پھر ان کو اس کی دعوت دے اگر وہ کون کر لی تو وہ ختم ہوگی پہنچا دوں اور اگر میں کنوین نہیں کری تو پھر بھی اسے لڑائی لڑائی مت کرے پھر سے سلے کر گئی سالانہ بجلیاں ان کے اوپر مقرر کر کے اسے سلو کر لو جب وہ سلو کر لو گے تو تمہارا آنا جانا ہوگا تو وہ اسلامی زندگی میں دیکھیں گے تو پھر وہ اس پارٹی کے طریقے میں آ جائیں گے اور بھائی نہ تو وہ پارٹی کا طریقہ قبول کرتے ہیں اسلام کا اور نہ وہ سلینڈر کرنے کے تیار تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ فائر بریگیڈ کی موٹر لوگوں کو آگ سے نکالنے گئی اور چار پانچ ہندو آدمی سامنے کھڑے ہو گئے تو ان ہندو اوپر کی موٹر چلانی پڑے گی ساڑھے پانچ ہزار آدمی بچ جائیں تو ایسے بھی جتنے آدمی روڑا بن کر آئے تو ان روڑوں کو تم صاف کرو تاکہ آگے جاتے آباد ہو وہ جہنم کے عذاب سے بچے آخر میں جا کر آپریشن کی اجازت اخیر میں ہوتی ہے شروع میں شروع کے اندر کو اندر کے خون صاف کرنے کی دوا دی جاتی ہے اور باہر کے پھیڑوں میں نظر لگایا جاتا ہے لیکن زہریلی پھیڑے جس کے ذریعے پورے بدلے زہر پھیلے گا اس کے اوپر سبھی سرجن ڈاکٹر مل کر پھر وہ پوشن کرتے ہیں اللہ کرام اور علی سلاد کے سلام کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ کو اور صحابہ کو اللہ نے دعوت اور اخلاق یہ دو چیزیں دی اور مکہ مکرمہ نے خوب محنت ہے باہر سے اخلاق کا مرحم اندر سے دعوت کا جوشاندہ تیرہ سال تک رہے لیکن اللہ تعالیٰ جمال ہے میرا مان ہے میں اجازت دی تو اس کے باوجود تھوڑے نہیں ہو رہے گا حمرت میں صحابہ کرام تھا حضرت میم اس بات کو لے کر جاتے تھے لوگ اگر مسلمان بن گئے تو حضرت خالد نے کہا کہ حضرت میں بیس بیٹھ گیا تو رسول پاک پارشا سمی خط کے ذریعے خبر بھیجی کہ اے خالد تم واپس آ جاؤ مدینہ منورہ اور وہاں کی جماعت نکال لو ایسا دو بستے آ گئے ایک طرف تو لوگ مسلمان بنے تو ان کو دین سکھانا اور ایک طرف پوری دنیا جہنم کی آگ میں جوڑ رہی ان کو جہنم کی آگ سے بچانا تو رسول پاک فصل میں حضرت خالد کو لگایا تاکہ پورے کسی جماعت کو لگا دے اور جگہ مر دے اب رہا میں یہاں کا جو پرانا گھر کرنا پڑ چکا اس کا دین سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں سے جماعت کو لاؤ نہیں لینا پڑا کیا یہ حضرت خان خالد جماعت میں آئے میں بڑی کتابوں سے وہ مشہور ہے وہ انجر ہے وہ اکبر وہ یقین ماتا وقت میں ہے آپ انہیں سکھنے سناؤ آپ انہیں آزاد کے انداز ڈراؤ خود آ جاؤ اور وہاں کی جماعت نکالنا حضرت خالد وہاں کی جماعت نکال کے مدینے آئے اور جگہ کے لوگ بھی جماعتیں نکال نکال کر آئے مدینہ منورہ کے اندر باہر کی نو مسلموں کی جماعتیں آیا کرتی تھی حضور اپنے سرسلام نے دیکھا اس جماعت کو تو یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے ہندوستانیوں کی جماعت ہو رسول پاک فرمایا وہ جماعت میں نے نے بھیجا گیا سیکھا صحابہ اپنا کھانا انہیں کھلایا اور انہیں سکھایا پھر انہوں نے اس ایک امیر بنایا اور امیر بنا کے علاقے میں بھیجا تو جیسے تم نے تنظیم دیکھا اس طرح اپنے علاقے کے اندر دین کا تعصل کر دے دین کے ساتھ بند کر دے اچھی طرح سے آپ سمجھ لے اس زمانے کے جو بغیر ایمان والے لوگ تھے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ مسلمان لڑائی جڑائی والی قسم نہیں ہے یہ امن و امان والی قسم ہے ایک مرتبہ صحابہ قیدی بنا کر لے آئے بغیر دعوت دیے تو یہاں پر حضور اللہ علیہ وسلم کو آ کر ان بغیر ایمان والوں نے شکایت کی کہ آپ کے ساتھیوں نے ہمیں دعوت نہیں دی اور ہمیں قیدی بنا کر لے آئے تو پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واپس کرو باہر ہو جا کر مجھے دعوت دو یعنی جو لوگ کرنا نہیں پڑا تھا وہ تب جانتے تھے کہ ان لوگوں کا جماعتوں میں نکلنا یہ لوگوں کو صحیح طریقے کے لیے ہے لڑائی میرے ہے لیکن ایک بات میری یاد رکھنا جب تک دلوں کے اندر سکون پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک آمان میں طاقت نہیں آئے گی اور اس وقت تک آسمانی مدد زمین پر نہیں اترے گی پر طاقت کیسے آئے دو کام کرنے پڑیں گے ایک طرف دعوت کی سزا بنانا اور ایک طرف قربانی کا دینا ایمان کی طاقت کو مانا یہ سمجھے کہ خدا کی ذات اور سفات کا یقین دلوں کے اندر آ جائے اور یہ مخلوقات کا یقین یہ دلوں سے نکل جائے جب تک مخلوقات کا یقین دلوں سے نہیں نکلتا ایمان پکا نہیں بنتا اس پر میں آپ کو ایک مثال دوں رسموں کے حضرت علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دین سکھایا وہ دیندار بنے فرعون کے مظالم کم نہیں ہوئے انہوں نے حضرت علیہ السلام سے کہا کہ فرعون ہمیں اسی طریقے سے مظالم کر رہا ہے باوجود ہم نے آپ کو مانا اور آپ کے طریقے کو مانا تکلیف ہماری کم نہیں ہوئی حضرت مثال سلام نے سمجھایا بنی اسرائیل کو ایک کام کرو خدا کی طاقت کو اپنے ساتھ کر لو تو فروغ کی طاقت مقابلہ خدا کی طاقت کا نہیں کر سکے گی اور ہم یاد رکھیں قرآن کے قصے قیامت تک کے لیے پورے عمل کے لیے جاگتا ہے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا قیامت تک میں طریقہ بتا رہا ہوں اللہ کی طاقت کو اپنے ساتھ کرنے کا جو حضرت کی سارے سلام نے بتایا وہ کیا اعتماد اور توقع اور یقین صرف اللہ پر کرے ایسا کہ غیر کا یقین دل کے اندر باقی نہ رہے آج یقین تو اللہ پر ہے میں کہہ رہا ہوں لگا ہوں دنیا کی زندگی بنائے گا اور آخر کے قدر کی بنائے گا لیکن آج عام طور سے آدمی مرنے کے بعد والی یعنی زندگی کو اکثر ریسہ بھول جاتا ہے جاننے کے باوجود ماننے کے باوجود ایک سپتاہ تو وہ ہے جو اسے مانتا ہی نہیں چاہیے چار پانچ آٹھ آئے گا میں نے ہزار قدر کی بات کہی ایک ساتھ کہنے لگے کہ طبیعت میں رہی تھی میں نے اسی کسی میرے میں قدر میں دکھائی نہیں دیتا بغیچہ دکھائی نہیں دیتا اور سانپ دکھائی نہیں دیتا اسی لیے میں ہوتا تو دکھائی دیتا تو میں نے میرے بھائی انسان جب کھانا کھاتا ہے تو پیٹ میں جا کر وہ روزہ کئی چیزوں میں تبدیل ہوتی ہے ایک حصہ کو بنتا ہے سرکر سی گھر پہلو ایک حصہ بنتا ہے نمک سوڈیم ایک حصہ بنتا ہے سیما پین ایک حصہ بنتا ہے لوہا آئرن یا ایک بنتا ہے کہ انسان کے اندر سکر نمک سنا لوہا کم ہو جائے جائے یہ یہ بھی بھی بیماری بیماری بڑھ کا تندرستی بڑھائے آپ کو ساری دنیا کے مسٹر مل کر کسی ایک آدمی کے اندر سے دو ٹیلا کھانا دو ٹیلا شکر دو تولا نمک اور ایک چولہا لوہے کا نکال کر کام دکھا سمجھیں گے ڈاکٹر ایک بات کو کہہ رہا ہے اتنی بات ہے ضرور کہیں گے کہ ایک شکر جو ہے یہ انسان کے باہر ایک شکل جو ہے یہ انسان کے اندر انسان کے باہر والی شکل تو دکھائی دیتی ہے انسان کے اندر والی شکل دکھائی نہیں دیتی اسی طرح سونا لوہا اور نمک جو انسان باہر بنتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے انسان اندر بنتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ڈاکٹر کے میری سے مانا جاتا ہے اسی طرح میرے کا ایک انگارا ایک بغیچہ اور ایک سانپ وہ ہے جو مرنے سے پہلے میں دنیا میں ہے اور ایک انگارا اور مریضہ اور سانپ وہ ہے جو مرنے کے بعد آنے میں مرضہ ہو قدر یہ ہے دنیا والی دنیا والا مریضہ اور ادارہ یہ جو دکھایا جا سکتا ہے جب مرنے کے بعد والا ادارہ اور مریضہ یہ دکھایا نہیں جا سکتا جیسے سگر اور پیلا اور لوہا انسان کے بدل میں دکھایا نہیں جا سکتا جہاں پر ڈاکٹر کی بات پر اعتماد کیا جاتا ہے اور وہاں پر ندیوں کی بات پر اعتماد کیا جائے گا اور سارے ندیوں کے سردار حضرت ہر سرکار بات کا اعتماد دیا جائے گا ہر بھائی محمد ماں ہے آئے جس کا نیچا ہے نہ آئے آ کسی دقت میں جائے جس کا نیچا ہے سمجھ جاؤ فریم صاحب جتنے مر گئے بغیر ہی رہے تھے ہم سب کو بڑے مار مار کر رہے تھے پھر تیرے کے اندر دنیا میں واپس کر اب ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے دنیا کے اندر ہم نے مانا نہیں مرنے کے بعد ہماری زندگی کو آج مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کرنے پر نہیں کہتے اب یہی تو یہ ہمارے ہماری یعنی زندگی کا استحال جب آدمی کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر آدمی خراب سامان کی طرف چل جاتا ہے اور جو خراب کامان کرتا ہے یہ انسان تو پھر زندگی کا امن امان خطرے میں آ جاتا ہے تو میں نے انسان کی دو کمزوریاں بتائی ایک تو اسے جگہ پوری بتائی نہیں دیتی دوسروں کو سے پورا دکھائی نہیں دیتا اور کسی بات کو بتاؤ ایک اصل طاقت جو ہے یہ آسان کو بالکل مسائل نہیں ہوتی جمال کو تھوڑا تھوڑا دکھائی دیا کو تھوڑا تھوڑا دکھائی یہ اصل طاقت ہے دکھائی نہیں دیتی جیسے بہت دکھائی دیتا ہے اس کے اندر یہ روح بالکل دکھائی نہیں دیتی ہمارے پاسوں میں لوگ پاؤں سیل زبان کا بولنا یہ روح پر زور کی وجہ سے اگر روح کا جوڑ ہے لیکن یہ روح کا دکھائی نہیں دیتا اسی طرح زمین آسمان پانچ سو لوگ سونا چاندی دکان سے روپیہ پیسہ اور بجلی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تو ہم دکھائی دیتی ہے بہت اچھے چیز سے ایک ریلی طاقت ہے جس کو کہتے ہیں اللہ کا ارادہ وہ دکھائی دیتا ان ساری چیزوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے ان چیزوں سے رضا کے حق کچھ نہیں ہوتا مجھے بہت پکی بات کہنا میں جان کے سن بڑے تھوڑی سی لوگ چلانے گئے مجھے سمجھنے والی بات لیکن سیکھنے کے اندر جو اناج بنیا یہ سیری دکھائی دیتا ہے نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر اللہ کا ارادہ کام کرتا ہے اگر اللہ آرادہ کام بولے تو جو کام بن جاتا ہے اور جب اللہ کا ارادہ نہیں ہے اور کا ارادہ نہیں ہے وہ پانی دیں گے تو کہیں بگڑ جائے گا اسی ہے میں لوگوں سے مثال دیتا ہوں دنیا میں بڑے بڑے آدمی بڑی بڑی طاقتیں رکھنے والے اور بڑی بڑی کرکٹیں رکھنے والے بڑے بڑے پلان بناتے ہیں یہ قرآن اسی چلتے ہیں جو کا ارادہ ہو اور جب اللہ کا ارادہ نہیں ہو تو پھر وہ قرآن نہیں چلتے باوجود پلان بنانے والے بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں لیکن اسے پیار نہیں چلتے باغ لگایا سارے سات سوار کریں گے کا ارادہ ہے تو باغ لگے گا اللہ کا ارادہ نہیں تو پہلا بات ختم کر کے ملتے ہیں دونوں بہت پوری کوئی بیماری نہیں اللہ کا ارادہ ہے تو کوئی علاج ملے گی اور اگر اللہ کا ارادہ نہیں تمہاری عمر چالیس چار پہ سال ہو ہوگا ارادہ نہیں انسان اسباب کا مطلب ہے لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے قبضے طبیعت ہے اس کا ارادہ ہوگا تو نتیجہ نکلے گا ارادہ نہیں ہوگا تو نتیجہ نہیں نکلے گا لیکن اس کا یہ مانا نہیں کہ آدمی اسباب کو چھوڑ لے آدمی اسباب میں لگے لیکن اللہ کے حکومت کی رعایت کے ساتھ اور نبی کریم کریم کے رعایت ساتھ آدمی اگر کو لگا نتیجہ نکلے گا تو بھی کامیاب ہے اور نتیجہ نہیں نکلے گا تو بھی کامیاب ہے یہ جو سائیکل بناتے ہیں تو اس میں لوگوں کو بڑا اس ہوتا ہے یہ کہ سال بھر کے ہمارے اتنے اتنے کام ہے ان پر کیا ہوگا سال بھر کے ہمارے اتنے اتنے کام ہے ان کاموں کا کیا ہوگا میں ایک بات کہتا ہوں جو پسند سال بھر کی جماعت کو جا رہا ہے گھر کے اس کے بچے کام ہوتے کاروبار کے جو کام ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بارے میں میں یہ پسند کروں اگر اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ کام ہو جائے تو وہ کام ہو جائیں گے چاہے یہ آدمی سال بھر جماعت کو گرتا رہے اگر اللہ کا ارادہ کام بنانے کا ہے اس کے بغیر ہی نہیں جائیں گے کیوں کہ ہر انسان کے بغیر اللہ نے ہماری کسی اپنے ارادے سے زمین آسمان بنا دیا اور ہمارا تو ہاتھ اس کتنے نہیں لگوایا جائے جتنے بڑے ہاتھی اور اتنی بڑی بڑی مشین ان کو اللہ پالتا ہے کاروباروں کے ہاتھ ہاتھوں نہیں ملتا ماں کے پیٹ میں بغیر کاروبار کے اللہ نے ہم کو تیراکے پیڑ سے پالا میں نے کاروبار ہمارے سامنے رکھا اس لیے میں نے رکھا کہ اس کے بغیر آپ پال نہیں سکتا ہاتھوں میں پالتا ہوں تو نہیں پال سکتا صرف ہمارا امتحان دینے کے لیے کہ کون کاروبار سب کو جانتا ہے اور کون اللہ سروس جانتا ہے جو اللہ سے پروشی جانے گا تو کاروبار میں حلام حل کے خیال سے ملے گا اور اگر اللہ کا حکم لگے گا تو کاروبار کو چھوڑ کر حکم کو پورا زندگی چلا جائے گا اس امتحان اللہ نے کاروبار ہمارے سامنے ڈالے اس لیے نہیں ڈالے تو کاروبار کے بڑا ہمارا پال نہیں سکتا کیوں پال سکتا قدر لکھا ہے اس لیے اللہ کے کے تقاضے میں صحابہ پر آئے تو وہ کاروبار کا چھوڑ کر کمیون کی جائے اگر یہ صحابہ دن کی شکایت پر کھڑے نہ اور یہ کہتے ہیں ذرا ہم کام دھندا کر لے ذرا گھر کے اندر آ جائے پھر کی پورا کرے تو حضرت علی رضی اللہ روک ہے تو تین دن کے ساتھ دن کے کے تقاضے اتنے تھے جاتا کماؤ بھائی کمانا تو ہے جو ہر درجے میں پڑتا ہے ہے نہیں ہوتا جا کے ہمیں مزدوری اور کھجور لائے گھر کے ہمیں ساتھیوں کو دی یہ جو سوچ بھوت اور یہ آئے صحابہ پر اس لیے نہیں آئے کہ وہ لوگ کاروباری سست تھے بالکل سست نہیں تھے جو رہنے والے تاجر تھے مزید کی رہنے والے سیدھے والے تھے اس کے بنانے میں مزدوری والے تھے اور ایک طبقے نہ کمانے والے والی تھا چار سب کے زمانے میں تھے تعلیم کسان مزدور اور نہ کمانے والے جیسے سارے سکہ وغیرہ یہ ساری تصویر کی میری پہلے کمانے والے کوئی سست نہیں تھا بلکہ ان کی جیسے یہ کی ایسی ہوئی تھی کہ رسی آخری نہیں ہے آنے آپ نہیں ہے پورے والے انسانوں کا امن و امان دنیا آخر کی کامیابی ان کا جنگل کو جانا ان کا جمانوں سے بچنا یہ حضور اپنے سفر کے طریقے میں موقف ہے اور حضور اپنے سفر والے طریقہ اللہ کے دین کے تقاضے پر محنت کرنے کی ضرور مانا چالو ہوگا تب وہ تقاضے آئے وہ تقاضے جب آئے تو یہ تمہاری کی فرصت نہ یہ بات تو سمجھو انہوں نے دور کے کام کو اپنا کام بنا لیا تھا کھانا کمانا ضرورت کے درجے میں رکھا تھا آج کے دور میں کھانا کمانا

یہ فاٹا کمائی سستی کے بنا پر نہیں آیا اور یہ فاٹا بڑے بڑے پر آیا رسی کے پاس چلے گا سبھی کمائی سستی میں سے حضرت بھری میری پورا رضی اللہ تعالیٰ تھا کہ تجارت ایسے کر کے دکھا دی کہ مٹی کے سارے بڑے بڑے تعلیم کو معاف کر دیا ہماری نہیں نہیں کمائی کے اندر سست رہی تھے لیکن صحابہ کو کمانے کا زیادہ وقت نہیں ملا بعض بعد بھوج کے ٹکاؤ پر بھوک آئی باہر نکلے پر بھوک آئی باہر نکلے ہو کر بھی باہر نکلے تین بڑے بڑے باہر نکلے بھوک کے مارے بھوک مارے باہر نکلے

ایک آدمی سے کہا کہ میں دیکھ لوں گی فاطمہ جو گھر گیا تین دن سے انہوں نے بھی کچھ نہیں سیکھا نہیں ملتا تو ہمیں ابھی نہیں اللہ تعالیٰ سے رسی فرمایا ہو تو میں نے تمہارے لیتا ہے بیٹی دی اور پھر ہماری بیٹی کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتے اور تین تین کا فاقہ آ جاتا ہے اور ملتا مزید نہیں ملتا یہاں جانتے تھے تو اس دنیا میں اصل ہے اور آپ کے والا طریقہ پورا آنے کے اندر دن کے پاس پورے اٹھائے جائیں اور دن کے مزید نہیں بنتا اب مرد اللہ کے دین کی حکمت پر جائیں گے تو کیسے عورتوں پر بھی تکلیف آتی ہے تو وہ عورتیں اس تکلیف کو اٹھانے کے لیے رضا مند تھی کہ جیسے تم اللہ کے راستے میں گھر کر جانا اٹھاتے ہو تو ہم اپنے گھر پر رہ کر تکلیف اٹھاتے ہیں تاکہ اللہ کے دین کا تقاضا پورا ہو اور ہماری پوری تکلیف پر اگر سبھی کرتے ہوئے کروڑ ہر کروڑ انسان اگر ضہر بہنا سب بچتے ہیں تو وہ ہمارے لیے سست ہوگا بولا اور عورتوں نے اپنے حقوق اپنے مردوں کو مزید معاف کر لیے ہے تو قیامت میں ان مردوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ذہنی اور لوگوں کی یہ بات محسوس ڈبل ڈبل ڈاٹ اٹبلی ڈاٹ کام